اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحمل عقدة من لساني يفقه قولي

اور اس میں چوالیس آیتیں ہیں وفی عرق اور دو رکو ہیں گزشتہ صورت کے اندر بھی قیامت کا ذکر تھا اور اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے یا یوں کہیے کہ گزشتہ صورت ختم ہوئی تھی قیامت کے بیان پر اور اس پر مشرقین غصہ میں بھپر گئے اور ایسا ہی ہوتا ہے جب نافرمان کو یہ باتیں سنائی جاتی ہیں تو پھر غصے میں کہتے اللہ کہاں عذاب آتا کدھر اس پر انہوں نے مانگا کہ کہاں ہے عذاب تو یہ صورت نازل ہوئی کہ یہ آیا عذاب ایسا عذاب آتا ہے واقع سوال کیا مانگا ایک مانگنے والے نے سال یس علوم کے معنی سوال کرنا ہوتا ہے سوال اور یس اس کے مانگنا یہاں مانو مانگنے کے ہیں مانگا ایک مانگنے والے نے بھی واقع ایسا عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے اور یہ کون تھا مانگنے والا بہت لوگوں کے نام لکھے لیکن زیادہ تر حضرات نے ان کا ایک مشہور نافرمان نظر ابن حارث کا نام لکھا اس نے یہ عذاب مانگا تھا کیا کہا اس نے اس نے کہا اگر یہ بات سچی ہے عذاب آنے والا ہے لو ہے کہاں ایک ہی دن نمٹارا ہو جائے روزانہ ڈراتے ہیں عذاب عذاب عذاب آئے ایک دن ہم بھی دیکھیں کدھر عذاب کیسا عذاب ہے قرآن کریم نے اس کا جواب دیا واقع مانگا ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے جس کو واقع ہونا ہی ہونا ہے اس عذاب کو مانگ رہے ہیں کہ آئے عذاب اللہ اکبر انسان کی بدقسمتی کی یہ انتہا ہوتی ہے کہ جو اس کے اوپر مصیبت آنے والی ہے مگر آنے سے پہلے وہ اس کو مانگتا ہے کہ ہے کہاں آتی کیوں نہیں کیونکہ دیکھی نہیں تو جب تک دیکھی نہیں ہے تو جب دیکھتا ہے پھر تو بڑا پشتاتا ہے لیکن اس سے پہلے وہ سمجھتا ہے جیسے کوئی کھیل تماشا ہے آ جائے ذرا ہم بھی دیکھیں کیسا آتا ہے عذاب لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعِ جو واقع ہونے والا ہے نافرمانوں پر انکار کرنے والوں پر لئی لہو دافع جس کو کوئی ہٹانے والا نہیں من اللہ ذی المعارج کہاں سے آئے گا اللہ کی طرف سے آنے والا ہے ذی المعارج جو اللہ معارج والا ہے درجوں والا ہے سڑیوں والا ہے بلند مرتبوں والا ہے معارج کے معنی درجوں والا سڑیوں والا جس کے پاس چڑھ کر کے جاتے ہیں فرشتے تارج الملائی والروح الیہ ہی چڑھ کر جاتے ہیں اس کی طرف الملائی فرشتے والروح اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور خاص یا نیکوں کی روحیں چڑھ کر جاتی ہیں اس کی طرف فی یوم کان مقدار خمسین الف سنہ فی یوم ایسے دن میں کان مقدار ہے اس کی مقدار خمسین تین پچاس ہزار سال پیچھے ہم نے دو مقام پر پڑا ایک ہزار سال اور یہاں آیا پچاس ہزار سال کیا اس کا مطلب ہے کئی طرح تفسیریں کی گئیں ایک تفسیر جو میں نے وہیں پر عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں جب یہ دن پیش آئے گا تو انسانوں کو اپنے اپنے اعمال اور اپنے اپنے عذاب کے حساب سے یہ کم زیادہ لگے گا کسی کو لگے گا جیسا کہ دس ہزار سال اور کسی کو لگا جیسے پچاس ہزار سال اللہ اکبر اور کسی کو اس سے کم اور پختہ ایمان والے کو کتنا لگا جتنا ایک فرض نماز ادا کرنے کا وقت ہے دیکھیے ایک ہی رات ہوتی ہے دو بچھڑے ہوئے دوست دو بہت گہرے دوست کلاس فیلو ایسے بچھڑے کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی دس بیس پچاس سال کے بعد ملاقات ہوئی ہمارے اپنے ماموزاد بھائی ایک ایسے بیچارے حالات کی نظر ہو گئے بچھڑ گئے سولہ سترہ سال کے بعد ملے تو ایک لمبے عرصے کے بعد جو دو دوست ملتے ہیں رات وہی ہوتی ہے وہ آپس میں باتیں شروع کرتے ہیں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے ہیں وہی رات اس آدمی کی بھی ہے جو ہاسپٹل میں گیا ہے اور صبح اس کا آپریشن ہے اور رات بھر وہ کرب میں مبتلا ہے اور وہی رات ہے اس آدمی کی جس کو صبح پھانسی دی جانی ہے تو کیا تینوں آدمیوں کی برابر رات ہوگی یہ جو دو دوست ملے ہیں یہ تو بیٹھے اور فجر کی اذان ہوئی لڑکا للہ یہ کیا ہوا آج رات تو ایسے لگی جیسے کو پانچ منٹ میں گزر گئی ابھی تو شروع ہوئے بات کرنے لگے اور رات ختم اور جس آدمی کے ہاسپٹل میں رات ہے اس کو لگا کہ ایک سال کی رات گزر گئی ہے اور جس کو پھانسی دی جانی ہے صبح اس کو تو لگا دس ہزار سال گزری ہے رات اور اسی طریقے سے ایک تفسیر یہ کی گئی اور یہ بڑی آسان بات جو سمجھ میں آنے والی ہے دوسری تفسیر کی گئی یہ اور وہ بھی بڑے حضرات سے منقول ہے یعنی صحابہ تابعین سے عام لوگوں کی باتیں نہیں ہوتی اندازے کی جو چل جائیں بڑوں سے وہ یہ کہ وہ جو دس ہزار کا وہ ہزار کا مسئلہ ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے اور آخرت کے اعتبار سے پچاس ہزار سال ہی ہے تو دنیا کے اعتبار سے ہزار سال کا کیا مطلب حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہزار سال کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ہزار سال کے بعد دنیا میں کوئی بڑی تبدیل آتی ہے تو ایک ہزار سال کے بعد تک ایک نظام چلتا ہے اس کے بعد ایک زبردست تبدیلی آتی ہے پھر دوسرے ہزار سال کے بعد ایک دوسری تبدیلی تیسرے ہزار سال کے بعد ایک تیسری تبدیلی بعض حضرات نے کہا جنہوں نے کہا کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے ان کی بات بہت گہری لیکن جتنی ہم سمجھ سکتے ہیں جو الفاظ سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ جس طرح شب برات کے لیے کہا گیا کہ ایک سال کے لیے فرشتوں کو نظام دے دیا گیا کہ ایک سال تک یہ نظام چلاؤ یہ یہ ہوگا فلاں مرے گا فلاں بچے گا فلاں ایسا ہوگا فلاں ایسا ہوگا اسی طریقے سے پروردگار ایک موٹے طور پر ایک ہزار سال کے اندر کیا ہونا ہے وہ سب فرشتوں کو دے دیتا ہے ایک ہزار سال کے بعد وہ سب ریکارڈ پیش ہوتا ہے اور پھر اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے ایک ہزار سال کے لیے پھر ملتا ہے کہ ایک ہزار سال تک ابھی لوگ زندہ رہیں گے اور اس میں یہ اتل پتل ہوگی یہ آئے گا یہ جائے گا یہ پیدا ہوگا یہ مرے گا یہ بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے یہ بڑے بڑے دعات آئیں گے دائی آئیں گے وہ اللہ کے دین کا کام کریں گے یوں تبدیلیاں ہوں گی دنیا کے اندر یہ ایک ہزار سال کا ایک نظام دیا جاتا ہے ایک ہزار سال کے بعد وہ پیش ہوتا ہے یہ تین تفسیریں میں سمجھتا ہوں بس کافی ہیں لیکن جو آسان بات میں نے پہلے عرض کی جو آسانی سے آدمی سمجھ میں آ جائے کہ مراد دونوں سے آخرت ہے لیکن وہاں کا وقت کم یا زیادہ کیوں معلوم ہوگا وہ انسان کو اس کے عمل کے اعتبار سے کم یا زیادہ معلوم ہوگا جی تارج الملائی کا تو فرشتے چڑھ کر جائیں گے اس کے پاس اور روح چڑھ کر جائیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام یا انسانوں کی ارواح فی یوم کان مقدار ایسے دن میں جس کی مقدار ہے الف سنہ پچاس ہزار سال کی صبرن جمیلا ایک تفصیل اور ویسے بات آگی ذہن میں وہ بھی عرض کر دوں وہ بڑی اہم بات ہے وہ کیا کہ جس کو کہا گیا کہ ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزار دن کا ہے یہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ شاہ صاحب کی تفصیل یہ بھی تابے ان سے منقول بڑے حضرات سے وہ یہ کہ پروردگار کے یہاں ایک دن گزرتا ہے اور دنیا میں ایک ہزار سال بیت جاتا ہے یعنی ایک ایسا نظام ہے اس کے یہاں کہ وہاں ایک دن بیتتا ہے یا ایک ہزار سال بیت جاتا ہے اب کسی کو مہلت ملتی ہے کتنی دیر کے لیے ایک گھنٹے کے لیے مگر یہاں تو سال ہر سال گزر جاتے ہیں وہاں تو صرف ایک گھنٹے کی مہلت ہے کسی کو آدھے گھنٹے کی مہلت ہے اور یہاں سال ہر سال سال بیت گئے اور کسی کو دس منٹ کی مہلت پھر بھی یہاں پر کافی عرصہ گزرے گا کہاں ایک ہزار سال اور کہاں ایک دن اس کو بانٹ کر کے دیکھ لیں پھر اسی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ صبر کریں کوئی زیادہ عرصہ نہیں بس چند گھنٹوں کی بات ہے دنیا میں کچھ سال گزریں گے وہاں چند گھنٹے گزریں گے واللہ عالم فصبر صبرن جمیلا تو میرے محبوب صبر کیجئے صبر جمیل کیجئے اور صبر جمیل کی تفسیر آ چکی سورہ یوسف میں نہ کسی سے شکوا کیجئے اور نہ اپنی ایسی حالت بنائیے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ بہت پریشان ہیں انہم یرونہو بعیدا وہ دیکھتے ہیں اس دن کو کہ بڑا دور ہے یہ عذاب والا دن یہ پچاس ہزار سال والا دن یہ دور ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قریب آ لگا ہے قریب کتنا وقت رہ گیا بس اب آئی چاہتی ہے قیامت آپ نے فرمایا میں آیا اور میرے پیچھے قیامت آ رہی ہے اور جس آدمی کی موت آگے گویا اس کی قیامت شروع اب اس کے آگے قیامت ہی قیامت ہو تو کوئی نیکی بدی کر نہیں سکتا ہے ہاں نفع ثانیہ کا انتظار ہے اور تب تک بھی جو عالم میں برزخ ہے اگر وہ اس نے برائیوں والی زندگی گزاری تو یہ مصیبتوں میں ہی گزارے گا یوم تکون السماع کل محل جس دن ہو جائے گا آسمان کل محل اس کے دو معنی تیل کی تلچھٹ کی طرح اور دوسرے معنی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وَتَكُونُ تون ال اور پہاڑ ہو جائیں گے اہم کی طرح رنگ برنگی اون کی طرح اون ہو اہم کے معنی اون لیکن ہر اون کو نہیں کہتے ہر اون کو تو صوف کہتے ہیں رنگ برنگی اون مختلف رنگوں کی اون کی طرح پہاڑ جو کہ پہاڑ میں ہم پڑھ چکے کچھ سفید ہیں کچھ کالے ہیں کچھ لال ہیں کچھ کالے بجھنگے بالکل کالے جب یہ سارے مل کر کے اڑے روئی کی طرح تو کیسے لگے جیسے رنگ برنگی اون ولا یس الحمیم حمیما اور کوئی دوست کسی دوست سے سوال نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا کوئی خیریت نہیں پوچھے گا کسی کے کام نہیں آئے گا اور یہ ایک مرحلہ ہوگا پھر آپ اس میں سوال بھی کریں گے اور وہ دھکا مکی بھی شروع ہوگی لا يسأل حمیم حمیما کوئی جگری دوست کسی دوست سے بات نہیں کرے گا یو حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی جس عذاب کو انسان مانگتا ہے کہ کہاں ہے تیامت آ جائے تیامت ابھی آ جائے ہم تو پیچھے پڑ چکے وہ کہتے تھے ہمارے کھاتے کا بھی دے دو وہ کیسا عذاب ہے سمجھو اس کو یود المجرم مجرم اس دن تمنا کرے گا پسند کرے گا لو یفتدی کاش کہ وہ فدیے میں دے دے بدلے میں دے دے من عذاب یومی دن اس دن کی عذاب سے بچنے کے لیے کس کو دے بدلے میں بھی بنی ہی اپنے بیٹوں کو دے دے وہ صاحقی ہی اپنی بیوی کو دے دے وہ عقی ہی اپنے بھائی کو دے دے وہ فصیلت ہی اور اپنے خاندان کو دے دے برادری کو دے دے اللہ تی تو ہی جو اس کو پناہ دیتی تھی جس برادری کا اس کو بڑا کر رہا تھا میری برادری میری طاقت اس پوری برادری کو دے دے یہ تمنا کرے گا وہ منفیل اور جتنے ہی زمین میں جمی ان سب کے سب کو دے دے کس لیے سم میون جی ہی پھر وہ اپنے آپ کو نجات دلائے یہ چاہے گا آدمی کسی طرح نجات دلائے اپنے آپ کو بچائے تو کیا ایسا ہو جائے گا کہ بیوی کو دے دے بچوں کو دے دے ماں باپ کو دے دے بھائیوں کو دے دے برادری کو دے دے تو اس کی جان چھوٹ جائے کلا ہرگز نہیں انہا لذا بے شک وہ آگ شعلہ زن ہے شعلے مارنے والی ہے بھڑکنے والی ہے لذا صفت مشبہ کا سیگا حسن ان کے وزن پر لذا وہ آگ بھڑکنے والی ہے نزاعتا للشوا وہ تو چہرے کی کھال کو کھینچ لینے والی ہے اللہ اکبر ایک مرتبہ جلسا پوری کھال اتر گئی شوا یہ شواتن کی جمع ہے اور شواتن کے معنی تھے کھوپڑی کی کھال پوری کھال اتر کے الگ اللہ اکبر تدعو من ادبر و وہ آگ بلائے گی اس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا حدیث میں اس کی زبان ہوگی کس کو بلائے گی من ادبرا جس نے پیٹ دکھائی تھی اللہ کے دین کو وتولا اور جس نے منہ موڑا تھا اس کو وہ آگ بلائے گی ادھر آجا ادھر آجا وہ جمع جس نے مال کو جمع کیا تھا فاوعا تو پھر اس نے اس مال کو حفاظت کر کر کے رکھا تھا اوعا کے معنی بھی سمجھ لیں اصل میں یہ ویہ سے نکلا ویاہ کے معنی برتن تو اوعا کے ہوتا ہے کسی چیز کو برتن میں محفوظ کر کے رکھنا کیونکہ اس زمانے میں بینک وغیرہ تو تھے نہیں یہ مصیبت تو بعد میں آئی تو جو سونے چاندی کے روپے ہوتے تھے اس کو برتن میں ڈال کے بند کر کے رکھتے تھے تو جس نے جمع کیا اور اس کو برتن میں محفوظ کر کر کے رکھا ان الانسان خلق ہلوعا ہائے انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوعا جلد باز جی کا کچا بے ہمتا ہر چیز جلدی جلدی عذاب کا ذکر ہے کہ اندر لاؤ ہے کہاں دو تھپڑ پڑیں گے ہائے مر گیا ہٹاؤ عذاب اذا مطلب الشر جزوعا جب چھوتی ہے اس کو پریشانی جزوعا تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے وہ ہزا مطلب اور جب چھوتی ہے اس کو خیر منوعا تو وہ انکار کرنے والا بن جاتا ہے الا المصلين مگر نماز پڑھنے والے یہ ایک طبقہ ہے کہ اس میں قرار ہوتا ہے اس کا ایک معیار ہوتا ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے یہ طبقہ ایسا نہیں کہ ذرا سا مل گیا تو مست اور ذرا سی پریشانی آئی تو پک نہ ایک درمیانی چال رہتی ہے ان کی الا المصلین مگر وہ طبقہ جو نماز پڑھنے والا ہے لیکن اس کی آگے بھی صفتیں ہیں یہ بات بھی ان کے اندر ہوں الذین هم علی دا دائمون جو اپنی نمازوں کے اوپر پابندی کرنے والے ہیں والذین فی اموالہم اور وہ لوگ جن کے مالوں کے اندر حق معلوم ایک متعین حصہ ہے حق ہے کس کا لذا مانگنے والے کا بھی والمحروم اور جو نہ مانگے ان کا بھی محتاج ہے ضرورت مند ہے مانگتا نہیں اپنی ضرورت کو ظاہر کرتے ہوئے شرماتا ہے ان کا بھی حصہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ لوگ جو سچ مانتے ہیں بیوم الدین قیامت کے دن کو والذین من عذاب ربهم مشفقون اور وہ نمازی جو نمازیں پڑھتے ہیں پڑھ پڑھ کر کے تھکتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں بلکہ عذاب رب بن عذاب ربهم مشفقین اپنے رب کے عذاب سے کانپتے ہیں ڈرتے ہیں ہر وقت میں انہیں کو ڈر رہتا ہے بے نمازیوں کو کوئی ڈر نہیں مشفقون جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون ڈرنے والے ہیں ان عذاب ربهم غیر مامون معمون بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مامون معمون معمون نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے مطمئن ہو جائیں کوئی پریشانی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جی ہم اتنے نیک آدمی ہیں ہم پر عذاب آ جائے گا اللہ ان عذاب ربهم غیر معمون اور ان کی صفت والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجهم مگر اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دانے ہاتھ پہن غیر ملومین تو بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں یہ بھی وہ انسانی ذہن کی وہ ایک سوچ کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ کوئی شادی بیاہ تھوڑی کرتا ہے جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ تو نیک ہوتا ہے جی اس کا شادی سے کیا تعلق فرمایا نہیں شادی نکاح کے بارے میں غیر ملومین وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں ابتغا ورا ازالی کا ہاں جو تلاش کرے ورا ازالی کا اس کے سوا کوئی راستہ فوائی کا تو یہ لوگ ہیں جو حدوں سے بڑھنے والے ہیں دو ہی ایک ہی مقام ہے کہ آدمی نکاح کرے اور دوسرا مقام تھا او ما ملکت مان اگر اس کے سوا کوئی جگہ تلاش کرتا ہے وہ بدکاریوں کی تو فمن ابتغا ورا ذالکا جو تلاش کرے اس کے سوا کوئی جگہ کوئی سوا فولائکہم العادون تو یہ لوگ ہیں جو حدوں سے بڑھنے والے ہیں والذین ولدین امانات راعون جن جو لوگ ایک خاص معیار پر رہتے ہیں وہ مل جائے تو مست نہیں اور پریشانی آئے تو پست ہمت نہیں جلد باز نہیں وہ نمازی لوگ تھے مگر ان کی یہ صفات ہے اور صفت اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں جو امانت کرتے ہیں اس کی نگرانی اس کی حفاظت اس کو پورا کرتے ہیں والذین ہم بشہاداتہم قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر کھڑے رہنے والے ہیں جو کہہ دیا تو کہہ دیا دوائی دینی ہے تو دینی ہے چاہے خلاف پڑے چاہے حق میں پڑے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اور صرف نمازیں پڑھنے والے نہیں شروع بھی کیا تھا جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں اور آخر میں فرمایا جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں محافظت کا مطلب ایک نماز پڑھی تو دوسری کے لیے پریشان کہ کہیں تکبیر اولا نہ چھوٹ جائے اور دیکھو ماشاءاللہ جو لوگ کم سے کم تیس دن جو رہے شروع سے جو شامل ہیں وہ سمجھے کہ تیس دن الحمدللہ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی تیس دن ہو گئے اب کسی طریقے سے گیارہ دن اور کر لو تو ہو جائیں گے اکتالیس دن اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اکتالیس دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے یعنی پہلی مرتبہ امام نے کہا اللہ اکبر تو وہ اس میں شامل ہو فرمایا اس کو دو سرٹیفکیٹ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک یہ کہ یہ منافق نہیں ہے اس کا ایمان پکا ہے اور دوسرے یہ کہ یہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اس کے سوا چاہیے کیا یہی تو طلب ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تیس دن تو ہو گئے الحمدللہ ہم سب کو یہیں تو گیارہ دن اور ہیں آپ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی نصیب کرے آپ کو بھی نصیب ہو یہ بڑا مسئلہ ہے لوگ سوچتے ہیں جی بہت سارے نا آج بے دین قسم کے لوگ کہتے ہیں بولی نماز پڑھو نماز پڑھو یار نماز ٹھیک ہے کچھ اخلاقی باتیں بھی ہونی چاہیے جب بھی اخلاقیات کا بیان شروع ہوتا ہے ابتدا نماز سے انتہا نماز وہ جو بے نمازی ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں پہلا مرحلہ ہے نماز نماز نہیں پڑھ رہا ہے اللہ کا غدار دنیا کا وفادار بن جائے گا جو خدا کا غدار ہے وہ دنیا کا بھی غدار ہی رہے گا اور نماز محض پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کی پابندی ایک نماز پڑھی تو دوسرے کے لیے پریشان کہیں تکبیر نہ چھوٹ جائے کہیں تکبیر نہ چھوٹ جائے ہم نے اپنے ایک بزرگ کو دیکھا چار گھڑیاں لگی ہوئی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی تو بہت بڑے مفتی ہاں، عرض کیا گیا حضرت یہ فضول خرچی میں نہیں ہے ادھر بھی گھڑی ادھر بھی گھڑی ادھر بھی گھڑی ادھر بھی گھڑی تو کہتے ہیں نہیں ہے فضول خرچی میں پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ اس بات کے لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں تکبیر نہ چھوٹ جائے تو بعض دفعہ آدمی کو ظہول ہو جاتا ہے تو اس لیے ادھر بھی گھڑی رکھ دی گئی کہ وہاں نظر جائے تو فوراً دیکھے کہ ٹائم ہو گیا تکبیر نہ چھوٹ جائے کہیں آدمی تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے اولائک فی جنات مکرمون یہ لوگ ہیں جو عزت والے باغوں میں ہیں جنات ان باغوں میں ہیں مکرمون ان کی عزت کی جائے گی یہ مقام ہے ایمان والوں کا یہ مقام ہے نمازیوں کا یہ مقام ہے پرہیزگاروں کا لیکن جو اللہ کی دین کی دعوت کے لے کر اٹھتے ہیں اور یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو پھر چاروں طرف سے پتھر اور چاروں طرف سے دشمنیاں اور وہ مضمون جو وہاں سے چلا تھا کہ مت مانیے ان کی بات جو جھٹلانے والے اور پاگل کہنے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں پھر ان کا یہاں تذکرہ فما للذین کفروا قبلک عین یہ مال نہ پڑیے گا فما الگ ہے للذی یہ الگ ہے لیکن کتابت ایسی تھی پہلے دن سے اب قیامت تک ایسا ہی لکھا جائے گا ایسا نہیں کہ بدلا جائے اس کو جو پہلے دن لکھ دیا گیا ویسے ہی لکھا جائے گا سیامت تک فمار کفر ویبلا کا محتین تو کیا ہو گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا قبلہ کا آپ کی جانب محتی دوڑتے آتے ہیں سرپٹ دوڑ رہے ہیں عن الیمین دائیں طرف سے بھی وعن الشمال اور بائیں طرف سے بھی عزین گرو گرو بنا کر کے اس آیت کا مطلب ٹھہر کر سمجھیے گا اس کی دو تفسیریں ہیں ایک اور عربی زبان میں دونوں کی گنجائش ہے ایک یہ ہے کہ آپ کی طرف دوڑتے ہیں گروہ گروہ بن کر اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں آپ کی طرف سے بھاگتے ہیں گروہ گروہ بن کر یعنی آپ کی طرف سے دور دوڑتے ہیں آپ سے الگ ہوتے ہیں گروہ گروہ بن کر جماعتیں جماعتیں بن کر کے ابن کثیر نے دوسرا معنی کیا دوسرے حضرات نے پہلا معنی کیا اگر آپ کی طرف توڑتے ہیں تو مطلب کہ جب آپ قرآن سناتے ہیں تو ان کو غصہ ہوتا ہے پھر وہی سنانے لگ گئے پھر گھورتے ہیں آپ کی طرف تو پھر وہی مضمون ہے دل نہ کفرق نہ کبھی ابسارہم آپ قرآن سناتے ہیں تو یہ کافر اس کے قریب ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے گرا دیں گھورتے ہیں چاروں طرف سے دوڑ دوڑ کے آتے ہیں کوئی دائیں سے آ رہا ہے کوئی بائیں سے آ رہا ہے گروہ بنا بنا کر آ رہے ہیں ٹکڑیاں بن بن کر آ رہی ہیں گھڑتے ہیں اچھا پھر لگ گیا ہمارے خداؤں کی برائی کرنے پھر کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیتا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا بس ایک ہی ہے اور دوسرا معنی نہیں بھاگتے ہیں کہ جب آپ سناتے ہیں قرآن کی صداقت پیش کرتے ہیں قرآن کی حقانیت پیش کرتے ہیں تو باقی باتیں تو ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں بہت ٹھیک بہت ٹھیک لیکن جب یہ صداقت بیان ہوتی ہے اور آخرت کا بیان آتا ہے اور جنت اور جہنم کا تعارف ہوتا ہے بس ان کو غصہ آتا ہے پھر بھاگتے ہیں پھر کوئی دائیں سے بھاگا کوئی بائیں سے بھاگا کہتے یہ نہیں ہم سن سکتے باقی ٹھیک ہے آیت کل امرئ منہم ان خان جنت نعیم اور پھر بھاگتے ہیں دین کی بات تو سنتے نہیں یا آپ کی طرف گھورتے ہیں اور دین کو مانتے نہیں مگر کیا کہتے تھے کہ ہم تو مانتے نہیں آخرت کو لیکن اگر آخرت ہوئی اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوا تو جنت میں تو ہم ہی جائیں گے بالکل آج بھی نافرمانوں کا یہی خیال ہے وہ کہتے ہیں ہم ہی جائیں گے جنت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم کھاتے پیتے لوگ بڑے لوگ یہ حسین چہرے خوبصورت چہرے اتنے بڑے گھرانوں کے لوگ یہ جہنم میں چلے جائیں گے نہیں نہیں اگر ہوگی بھی تو ہم ہی جائیں گے جنت میں آیت ماؤ کل منہم کیا تما کرتا ہے ان میں سے ہر کوئی جنت کہ وہ داخل کیا جائے گا نیم والی کل میں نہیں ہرگز نہیں ہوں خلقناہم یا یعلمون بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا مما اس چیز سے یا جس کو وہ جانتے ہیں مطلب یا تو کوئی تمہارا مٹیریل ایسا ہو جس چیز سے تم پیدا ہوئے ہو کہ اس چیز کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جنت میں ہی جاتی ہے کہتے ہیں جی پانی تو ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے اب پانی کی خاصیت یہی ہے یا تو تمہارا مٹیریل ایسا ہے کہ جس سے تم پیدا کیے گئے ہو وہ جنت میں ہی جائے گا تم کوئی زیادہ اونچی کوالٹی کے لوگ ہو یا یہ ہے کہ تم نے وہ کام کیے ہوں جنت میں جانے کے کام تو کیے نہیں تو تم کو کس سے پیدا کیا گیا بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا مما اس چیز سے یا نمونہ جن کو یہ جانتے ہیں کہ قطرہ ناپاک سے پیدا ہوئے اس کے بعد جنت میں جانے کے لیے تو کچھ کام کرنا تھا نا کام کیا نہیں جنت میں جانے کا اور کہتے نہیں ہم تو چلتے پھرتے جنتی ہیں یہ ایک بات ہے کہ جس کے لیے محشر بپا ہوگا ہمیں دوزخ اور شیخ ہاں، شیخ جی کو جنت ملے اور ہم کو دوزخ عطا ہوگا بھائی کوئی وجہ تو ہے کوئی کام کیا تو نے جنت میں جانے کے لیے فلا اقسمو نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا یہ نہیں نہیں کیا ہے اس کے دو معنی کیے گئے ایک یہ کہ یہ لا زائد ہے اور اقسمو سے ترجمہ شروع کیے میں قسم کھاتا ہوں اور دوسرا معنی نہیں جب یہ قسم سے پہلے عربی میں کہا جاتا نہیں نہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ کچھ سوچ رہا تھا تو کہا جاتا ہے نہ جو تو سوچ رہا وہ نہیں ہے نہیں نہیں بات یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں سن فلا تو نہیں نہیں اقسم برب المشارق میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں کے رب کی میں قسم کھاتا ہوں مغربوں کے رب کی انا لقادرون بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں اس بات پر اللہ فرما رہا ہے مشرقوں کا رب کون خود ہے مغربوں کا رب وہ ہے وہ قسم کھاتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں اللہ ان بتی خیرا ہوں کہ بدلے میں لے آئے ہم ان سے بہتر کو تم سب کو ہٹا دیں دنیا تم سے پاک کر دیں اور تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا کر دیں جو تم سے بہتر ہو وما نحن بمسبوقین اور ہم نے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے عاجز کیے ہوئے کہ جو کام ہم کرنا چاہیں کوئی ہم کو نہ کرنے دے ایسا نہیں ہے فضر ہوں حَتَّى حقیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ وقت آتا تب تک چھوڑ دیجئے ان کو اسی طرح یہ کرتے رہیں گے یہی جواب دیتے رہیں گے یہی مذاق اڑاتے رہیں گے فدر ہوں چھوڑ دیجئے ان کو یہ خود وہ گپے مارتے رہیں وہ لاگ اور وہ کھیلتے رہیں یلاقو یہاں تک کہ وہ ملاقات کرنے یوم ہوں اپنے اس دن سے اللہ یو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ کون سا دن ہے وہ موت کا دن وہ قیامت کا دن اور دوبارہ زندہ ہو کر کے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا دن کیسا ہوگا یوم یخرجون جس دن نکلیں گے یہ من الاجداث قبروں سے سراعا جلدی جلدی جلدی جلدی اور قبروں سے مراد صرف قبروں سے نہیں جو جہاں مرا ہے کوئی سمندر میں غرق ہوا کوئی آگ میں جلا دیا گیا کانہم نصب یوفذون تو کیسے اٹھیں گے آج تو کہتے نہ زندہ ہوں گے نہ قیامت آئے گی نہ اللہ کے ہاں پہنچیں گے اس دن کیسے اٹھیں گے الا نصب یوفذون گویا کہ وہ دوڑ رہے ہوں گے الا نصب اپنے نصب کی جانب نصب کس کو کہتے تھے ان پتھروں کو جن پر یہ چڑھاوا چڑھاتے تھے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے ان پر چڑھاوا چڑھاتے تھے تو سویرے سویرے جو اٹھتا تھا دیکھو جس کی انسان پوجا کرتا ہے حق ہو یا باطل مگر اس سے محبت تو ہوتی ہے اگر نام لیا جائے اس کا تو کس طرح تیزی سے دوڑتا ہے اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس پر کوئی پریشانی آئی تو کتنی تیزی سے دوڑتا ہے کان ملا ملا یوفدون گویا کہ وہ نصب کی جانب دوڑ رہے ہوں گے دوڑ کے جا رہے ہیں نظر آ گیا جی اب تو دوڑ کے جلدی سے پہنچو لیکن کس طرح جا رہے ہوں گے خاشیات ہوں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی شرم کے مارے ترحقہم ذلہ اور چھائی ہوگی ذلت اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں پاس میں کچھ ہے نہیں آیا آئے کیا مرحلہ ہے اللہ کی عدالت ہے اور ساری زندگی یاد آ رہی ہے فنا وقت فنا وقت فنا وقت یوم یہ تذکر الانسان ما سعا جس دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا پوری کتاب زندگی اس کے سامنے دم چل رہی ہوگی اور وہ گھبرا رہا ہے اب پیش ہونا ہے اب کیا بنے گا اب کیا بنے گا چھائی ہوگی ذلت یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا انسانوں سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ مضمون کہاں سے چلا تھا بھول تو نہیں گئے نون والقلم وما قرون ما انت بنعمت ربك بمجنون تیرے رب کی قسم ہے تو اپنے رب کے قلم کی قسم اور جو لکھتے ہیں اس کی قسم تو اپنے رب کے کرم سے دیوانہ نہیں ہے لوگ دیوانہ کہتے ہیں ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے وہاں سے بات بڑھتی بڑھتی یہاں پہنچی اب حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے گا اگلی صورت میں یہ بتانے کے لیے کہ پیمبروں کو دیوانہ کہنا یہ کوئی پہلا مسئلہ نہیں ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا نافرمان ہمیشہ اپنے آپ کو ہدایت والا اور دوسرے کو گمراہ اپنے آپ کو عقل مند اور انبیاء کرام کو دیوانے کہتے تھے سورت نوح مکیہ سورہ نو مکی ہے وہی سمان عشرون آیا اور اس میں اٹھائیس آیتیں وفی وفیع اور اس میں دو رکو ہیں نوحا بے شک ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو الى قومی ان کی قوم کی جانب ان انذر قومک من قبل کس لیے بھیجا تھا اس لیے انذر قومک کیا آپ آگاہ کریں اپنی قوم کو من قبل اس سے پہلے ان عذاب علیم کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب اس عذاب کے آنے سے پہلے آپ ان کو آگاہ کیجئے ڈرائیے اپنی قوم کو ڈرانا شروع کیا سمجھانا شروع کیا اور کتنے عرصے تک وہ گزر چکا ساڑھے نو سو سال تک سمجھاتے رہے ساڑھے نو سو سال تک اور ساڑھے نو سو سال کیسے بیتے زندگی کس طرح گزری دیکھو کیا بتاؤں کیسی گزری کانٹوں پر گزری قال قوم فرمایا او میری قوم انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں کھول کھول کر کے بات بتاتا ہوں اور انبیاء کرام کی بات کے ساتھ ہمیشہ آتا ہے مبین کھلم کھلا یہ کلام صاف صاف ہے اس کا تقاضا ہے کہ بندوں کو بات صاف بتائی جائے لگی لپٹی باتیں نہ کی جائیں رستے بکرے بکرے منزل سارے نہ نہ نہ صاف بات ہے راستے بھی الگ الگ ہیں اور منزل بھی الگ الگ ہیں انی عبد اللہ عبادت کرو اللہ کی اللہ ہی کی عبادت کرو وتقو اور اس سے ڈرو واطیعونی اور میری بات مانو اور اگر تم اللہ سے ڈرو گے اس کے ہیں اور اس کی عبادت کرو گے میری بات مانو گے ملے گا کیا یغفر لکم من ذنوبکم وہ بخش دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو تمہارے گناہوں کو بخشے گا اس کا مطلب من زائد ہے اور دوسرا ترجمہ تمہارے گناہوں میں سے بخشے گا اگر میں سے مانا کریں تو مطلب جو اللہ کے حقوق ہیں سب معاف لیکن جو بندوں کے حقوق تم نے دینے ہیں کسی کا قرضہ دینا ہے کسی کے اور کوئی چیز دینے ہیں وہ اس طرح توبہ کرنے سے ایمان قبول کرنے سے معاف نہیں ہوں گے وہ دینے پڑیں گے یا فرلا لکم من ذنوبکم وہ معاف بخش دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو ویؤخرکم اور تم کو مہلت دے گا اجل مسما ایک قریبی مدت تک مہلت دینے کا مطلب کہ تمہیں زندگی گزارنے کا سامان دے گا اور تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا اور تم یہ کٹن اور مصیبت کی زندگی نہیں گزارو گے بلکہ وہ خیر والی زندگی تم کو عطا کرے گا ایک متعین مدت تک جو تمہاری عمر طے ہو چکی ہے یہ مشکل مرحلہ ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو پھر تمہیں پوری عمر ملے گی اور اگر نہیں لاؤ گے تو عذاب سے ملیہ میٹ کر دیے جاؤ گے تو اس کا مطلب وقت سے پہلے بھی موت آ سکتی ہے ایک طبقہ کہتا ہے ہاں تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے ایمان قبول کریں گے تو بچیں گے نہیں قبول کریں گے تو عذاب آ جائے گا اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں موت تو اپنے وقت پر ہی آئے گی ایمان قبول کریں گے تو پھر خیر کے ساتھ زندگی گزرے گی نہیں قبول کریں گے تو مصیبتوں میں گر کر کے اور پریشانیوں سے دوچار ہو کر کے اور وہ جو پڑھ پڑا آپ نے کہ ہاں کے پروردگار تمہارے مال کے ذریعے سے تمہاری اولاد کے ذریعے سے تم کو سزا دے اس سزا میں گزرے گی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر بے شک اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت اذا جاء جب آ جائے گی لا یؤخر اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا لو تم تعلمون کاش کہ تم اس حقیقت کو جان لو یوں دعوت کا آغاز ہوا ابتدا ہوئی تو ساڑھے نو سو سال تک کیسے کرتے رہے فرمایا ایک ایک دن کو دیکھ لو رات کیسی گزری ان کی دن کیسا گزرا کس طرح دعوت دیتے رہے پورے ساڑھے نو سو سال کی زندگی اسی طرح گزری اللہ اکبر قال انی دعوت قومی لیلا و نہارا دعا کی اے میرے اللہ اے میرے رب اے میرے مالک انی دعوت قومی بے شک میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لیلا و نہارا رات میں بھی دعوت دی دن میں بھی دعوت دی نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا ہر وقت میں لگا رہا ان کے پیچھے لگا رہا ان کے پیچھے فلم یزید ہوں دعی اللہ لیکن میری دعوت دینے سے میرے سمجھانے سے فائدہ کیا ہوا فلم یزید ہم تو نہیں ان کے اندر اضافہ کیا میرے پکارنے نے میرے دعوت دینے نے میرے بلانے نے اللہ فرارا مگر بھاگنے میں جتنا میں ان کو ادھر بلاتا رہا اتنے وہ ادھر بھاگتے تھے میرا نام سن کر بھاگتے تھے مجھے دیکھ کر مجھ سے بھاگتے تھے تیرے دین سے اور زیادہ باغی ہوئے اور بھاگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ اور بے شک میں نے جب جب بھی ان کو بلایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو ان کی بخشش کرے اللہ اکبر انبیاء کرام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ کہہ کر نہیں دیتے کہ تمہارا رب تمہیں پکڑے گا آ جاؤ نہیں یہ کہہ کر دیتے ہیں تمہارا رب تمہیں بلا رہا ہے تمہارے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے آؤ معاف کروا لو اپنے اپنے گناہ لتغفر لهم تاکہ تو معاف کر دے ان کو جالو اور تو وہ کیا کرتے تھے میں دعوت دیتا تھا تو جالو اور وہ ڈال دیتے تھے اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کو بتایا جا رہا ہے یہ حالات ہوں کہ تم تقریر کرو مجمع جڑے لوگ اپنے اپنے کانوں میں انگلیاں گسا دیں کہ تیری بات سننی نہیں ہے تب بھی سنانا ہے تب بھی سناتے رہنا ہے ہم تو دو باتیں کہیں اور لوگوں نے نہیں مانا کرو جی جنم میں جانے دو ان کو جالو بھی آپ ڈال دیا انہوں نے اپنی انگلیوں کو فی نہیں اپنے کانوں میں وہ تر اور چھپا لیا انہوں نے اپنے چہروں کو اوڑھ لیا اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں کے اوپر کیوں تاکہ مجھے دیکھے نہ کہتے ہم دیکھنا نہیں چاہتے اس کا چہرہ ترفی اللہ وہاں سررو اور وہ اڑ گئے وہ ڈٹ گئے اڑ گئے نہیں مانیں گے وہ تکبر اور انہوں نے تکبر کیا بہت بڑا تکبر یہ نو سو سال کی رپورٹ ہے ساڑھے نو سو سال کی اور ایک ایک دن کو پیش کیا جا رہا ہے پھر کیا ہوا کیا میں نے چھوڑ دیا ثم انی دعوتہم پھر میں نے ان کو دعوت دی جہارا زور زور سے بلا بلا کر کے چیخ چیخ کر کے ان کو دعوت دی ثم انی اعلنت لهم پھر میں نے ان کو اعلان کر کے دعوت دی زور زور سے بلایا ثم واسررت لهم اسرارا اور میں نے ان کو چپکے چپکے بھی دعوت دی بالکل چپکے چپکے مجموع میں تقریریں کی زور زور سے تقریریں کی پھر میں نے دیکھا نہیں پرائیویٹ ملاقات کروں ایک ایک بندے سے ملاقات کی چپ کے چپ کے اس کی کان میں اس کو سمجھایا تو میں نے یوں کہا استغفروا ربکم بخشش مانگو اپنے رب سے انہو کان غفارا بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اگر تم بخشش مانگو گے تو کیا ہوگا لگتا ہے کہ ان کے ہاں تحت سالی تھی پریشان تھے نہ جانور ہو رہے تھے نہ اولادیں پیدا ہو رہی تھیں بچے بیمار جانور بیمار قید سالی لوگ پریشان اسی موقع کی یہ تقریر ہے کہ یوں تقریر کی اگر تم بخشش مانگو گے توبہ کرو گے علیکم مدرارا چھوڑ دے گا وہ آسمان کو تمہارے اوپر موصلہ دھار برستا ہوا دم دم بارش ہوگی تمہارے اوپر وَيُمْدِدُكُمْ اور بڑھائے گا تم کو بھی اموال مال کے ذریعے سے وہ بنینا اور بیٹوں کے ذریعے سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور وہ داخل کرے گا یا مقرر کرے گا تمہارے لیے ایسے باغ جنا وہ بنائے گا تمہارے لیے باغ یوں ترجمہ کیجیے وہی جہل کم جال کے مانا موقع کے لحاظ سے بدلتے رہیں گے وہی جہل اور بنائے گا وہ تمہارے لیے جنات ان باغ لگتا ہے کہ باغ سوکھ گئے ہوں گے بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہی جہل تم منہارا اور نہریں بھی سوکھ گئی اور بنائے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں یہ سب کچھ تم کو ملے گا اگر تم اس سے بخشش مانگو گے اور اسی سے وہ حضرت احمد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول جو اس دن مولانا نے سنایا تھا اللہ نے ویسے ان کی لاج رکھ لی انہوں نے توبہ کرائی رات ہی شروع ہو گئی میں نے صبح کہا صبح رات تھوڑی بارش میں نے کہا مولانا توبہ کرائی مگر کم ہوئی ابھی <laughs> لگتا ہے پھر اکیلے میں مانگا ہوگا اللہ سے بس اس دن سے دوبارے شروع سبحان اللہ یہ توبہ کیا چیز ہے آدمی توبہ کرے سارے دروازے کھل جائیں ہر پریشانی کا حل توبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قید چالی ہوئی اور ایک میدان میں لوگ جمع ہوئے نماز استسقا پڑھنے کے لیے تقریر فرمائی اور کہا توبہ کرو سب نے توبہ کی گڑ گڑا کر دعائیں کی بہت روئے فرمایا چلو واپس لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز استسقا پڑھنے آئے تھے بھول گئے آپ دعا کی اور واپس چل پڑے کہا میں نے ان سوراخوں کو ہلا دیا ہے جہاں سے بارش ٹپکتی تھی کہا کیوں رکتی ہے بارش ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نے توبہ کی مالک الملک ضرور بارش عطا کرے گا ابھی مجمع مدینہ نہیں پہنچا تھا اس قدر بارش ہوئی کہ لوگوں کو گھر پہنچنا مشکل ہو گیا اللہ اکبر مالک اللہ ترجونا ہے ہم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں یہ بھی کیا زندہ مثال ہے کہا توبہ کرو اس بارش حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا جو جو پریشانی ہو فرمایا صرف توبہ صرف توبہ میری نظر سے یہ روایت تو نہیں گزری لیکن میں نے ایک بڑے عالم سے گزشتہ سال یہ روایت سنی فرمایا کہ جو پانچ سو مرتبہ توبہ کرے گا ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کو راحت نصیب کرے گا پانچ سو مرتبہ استغفار کرے دن میں وَيُمْدِدْكُمْ امدید کم مالکم لا ترجون للہ وقارا اس کے دو ترجمے ہیں ایک ترجمہ مالکم تم کو کیا ہو گیا لا ترجون تم نہیں امید کرتے ہو للہ اللہ کے لیے وقار کی امید نہیں کرتے ہو عزت کی امید نہیں کرتے ہو یعنی تمہیں ہوا کیا ہے میں کہتا ہوں توبہ کرو اللہ یہ سب کچھ دے گا وہ زبردست وقار والا ہے وہ بندوں کے منتظر ہے کہ وہ کب توبہ کریں اور پھر ان کو اپنی نعمتوں سے نوازیں دوسرا معنی للہ معنی میں من اللہ ہے تم کیوں نہیں امید کرتے ہو اللہ کی طرف سے وقار کے ملنے کا عزت کے ملنے کا کیوں نہیں امید کرتے ہو کہ پروردگار تمہیں عزت عطا فرمائے گا وقد خلقکم اتوارا حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا اتوارا مختلف طوروں سے مختلف مرحلوں سے کبھی تم قطرہ تھے کبھی تم پھر علقہ بنے پھر مزغہ بنے پھر عظامہ بنے العظام لحما اس پر گوشت چڑھا یہ مختلف طریقوں سے پیدا کیا تم کو ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا کیا دیکھا نہیں تم نے اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا سبع سماوات سات آسمانوں کو طباقا اوپر نیچے اوپر نیچے سات آسمان پیدا ہوئے وجال القمر فیہن اور بنایا چاند کو ان میں ان آسمانوں میں مراد یہ نہیں ہے کہ ہر آسمان میں مطلب یہ سات آسمان میں ہیں اسی نظام کے بیچ میں اس نے نورن چاند کو روشن بنایا وجال الشمس سے راجا اور سورج کو چراغ بنایا واللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ نے تم کو اگایا زمین سے نباتا زبردست طریقے سے اگانا تم کو اگایا یہ آیات تو یہ مطلب ہے کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے مٹی سے پیدا کیا اور یہ یہ مطلب ہے کہ تمہاری زندگی کا معیار مٹی کے اوپر رکھا کہ اس سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی سے پھر خوراکیں پیدا ہوتی ہیں اور اسی سے پھر انسانوں کی زندگی کا معیار اور اسی سے وہ قطرہ ناپاک جس سے پھر انسان پیدا ہوتے ہیں ثم يعيدكم فيها ويخرجكم مخراجا پھر وہ لوٹائے گا تم کو اسی زمین میں ويخرجكم اور نکالے گا تم کو اخراجا زبردست طریقے سے والله جعل لكم الارض بساطا اور اللہ وہ ہے جس نے بچھایا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بساطن فرش قالین بنا دیا ساری زمین کو فرش بنا دیا لتسلکو منہا سب فجاجا تاکہ چلو تم زمین کے سب فجاجا کشادہ راستوں میں زمین بنائی اس کو فرش کی طرح بچھایا اور اس میں گلیاں رکھیں اس میں راستے رکھے تاکہ تم اس میں چلو زمین کے کندھوں پر چلتے پھرو یہ ساری تقریر فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے اور پروردگار نے اپنے بندوں کو سنائی کہ دیکھو اللہ کے دین کے راستے میں کام کرنے والے کس طرح کرتے ہیں سال ہاں سال تک محنت ساڑھے نو سو سال تک محنت اور نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ مجمع دیکھتے ہیں نہ تنہائی دیکھتے ہیں جو بھی کوئی موقع ہوتا ہے اس میں بات پہنچاتے ہیں اور تم نے خالی دو باتیں کی اور اس کے بعد بندہ نہیں مانا کہ جانے دو جہنم نہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم نے اپنا کام کر دیا ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک یہ دعوت دیتے رہے لیکن حد ہو گئی لوگوں نے انکار کیا نہیں مانے بہت تھوڑا سب کا ایمان لایا پھر اللہ کی طرف سے کہلوا دیا گیا کہ اے نوح علیہ السلام اب تیری قوم کے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد کے مرحلے کیا ہیں آخری دور کے مرحلے ان کو بیان کیا جا رہا ہے عرض کی حضرت ان والے اسلام نے ربی اے میرے رب ان بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی و اور انہوں نے بات مانی پیچھے چلے وہ کن کے پیچھے چلے وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ إِلَّا خَسَارًا اور پیچھے چلے وہ من ان ہستیوں کے ان لوگوں کے ان لیڈروں کے پیچھے چلے لم يَزِدْهُ مَالُهُ نہیں زیادہ کیا ان کو اس کے مال نے وہ اور اس کے اولاد نے إِلَّا خسارا مگر نقصان میں ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جن کو اللہ نے مال دیا مگر مال سے ان کو نقصان ہوا جن کو اللہ نے اولاد دی اولاد سے ان کو نقصان ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا نقصان ہی ہوتا رہا کیسے نقصان ہوا مال ملا اکڑ گئے اولاد ملی اور اکڑ گئے اتنی اولاد ہمارے اتنے بیٹے ہیں کوئی ڈر نہیں کوئی فکر نہیں یہ وہ لوگ تھے جو متکبر قسم کے ان کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے اور انہوں نے کیا کام کیا وہ مکرو مکرم کبارا اور میرے مالک مکرو انہوں نے سازشیں کی انہوں نے مکر کیے فراڈ کیے پلان بنائے مکرم کبارا بڑے بڑے پلان بنائے انہوں نے زبردست قسم کے پلان بناتے رہے وقالو اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے انہیں لیڈروں نے جن کے پیچھے لوگ چل رہے تھے جن کے مال اور اولاد سے وہ اور زیادہ متکبر ہوئے تھے انہوں نے لوگوں کو کہا لوگوں عام لوگوں کو لا تذرن آلہتکم تم ہرگز نہیں چھوڑنا اپنے خداؤں کو ولا تذرن اور ہرگز نہیں چھوڑنا تم ودن ود کو ولا سوا اور نہ چھوڑنا تم سوا کو ولا یغوسا اور نہ چھوڑنا تم یغوس کو و یعوقا اور نہ چھوڑنا یعوق کو نصرا اور نہ چھوڑنا تم نصر کو مطلب تقریر کی کہنے لگے کہ ہمارے بہت خدا ہیں کسی کو نہیں چھوڑنا ہے اور یہ پانچ بڑے ہیں ان کو تو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے ان کے ساتھ تو چپک کر رہنا ہے ان کو کبھی نہیں چھوڑنا یہ پانچ بڑے کون تھے اچھی طرح یاد رکھیے بخاری شریف میں ہے کہ یہ کون تھے صالحی امت نوح علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے نیک ترین لوگ تھے ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے بہت نیک لوگ تھے بہت ہی نیک لوگ اور پھر کیا ہوا جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کیا پہلے قبروں کو پوجا ہوگا اس کو چاٹ چوم کر کے تھکے تو پھر ان کی ڈھانچے بنائے ان کی مورتیاں بنائیں پھر ان کو پوجنے لگ گئے بخاری شریف میں اتنا ہی ہے کہ نو علیہ السلام کے دور کے نیک لوگ تھے اور بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی اس میں ہے کہ نہیں یہ نیک لوگ تھے جب ان کا انتقال ہو گیا ایک زمانہ گزر گیا تو لوگوں میں ڈھیلا پن آ گیا اور لوگوں میں کوئی دعوت کا کام کرنے والا بھی نہیں تو ایک بڑے بزرگ آئے جبے پبے والے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم بڑے مایوس ہو پریشان ہو کیا وجہ ہے کہا یہ ہمارے بڑے بزرگ تھے دین کا کام کرتے تھے مگر چلے گئے دنیا سے اب تو کوئی کرنے والا نہیں کیا بتائیں کیسے کریں تو پھر اس بزرگ نے کہا کہ ایسا کرو ان کے ڈھانچے بناؤ اور ان کو اپنے سامنے رکھو اور روزانہ صبح صبح ان کی زیارت کرو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ یہ بزرگ کتنے نیک تھے اور کس طرح دین کی محنت کرتے تھے پھر تم بھی اسی طرح کرتے رہو اور بعض تفسیروں میں لکھا ہے ابن کثیر نے بھی لکھا کہ یہ کون تھے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحابی تھے اور بعد نے تو کہا نہیں اس میں حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی ایک تھے ایک وہ تھے اور چار ان کے خلفہ تھے وہ جب دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور لوگوں نے پھر ان کے ڈھانچے بنائے پھر ان کی مورتیاں بنی پھر ان کی پوجا شروع ہو گئی اور یوں دنیا میں مورتی کی پوجا شروع ہوئی اور پانچ کی شروع ہوئی اسی لیے وہاں سے شیطان نے پانچ کا ذہن بنایا تو ہر دور کے اندر پانچ ہی کی پوجا ہوتی ہے پانچ بڑے ہوتے ہیں اس کی تفصیل اب ذکر کرنے کا شاید موقع نہیں ہے وہیں سے پنجتن پاک کا بھی ذہن بنا اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں نے ذہن بنایا تھا جن کو بے شمار آج جو پنجتن پاک کہتے ہیں وہ ان کو نہیں صحیح مانتے ہیں مگر پھر بھی پنجتن پاک کہتے ہیں بنایا کس نے تھا نعوذ باللہ وہ صحابہ کے دشمن جو کہتے تھے ارتد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے بس پانچ بچ گئے تھے اور پھر کہتے تھے ہما پانچ پانچ پنج تن پاک پاک مطلب کیا ہو گیا جسم باقی ہما ناپاک باقی سارے کے سارے ناپاک تھے پانچ پاک رہے باقی ناپاک تھے اور پانچ کون اس کی پھر تفصیل وہ الگ الگ کرتے تھے یا تو ان پانچ صحابہ کو بیان کرتے تھے اور یا کہتے تھے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی والدہ اور والد چار یہ اور ایک اللہ کے حبیب پانچ ہو گئے بس یہ پانچ جسم پاک باقی ہم ناپاک حالانکہ آج سارے لوگ نوز باللہ صحابہ کو ناپاک نہیں کہہ رہے ہیں مگر بے وقوفی سے وہ بھی کہتے پنچر پاک وہ بھی انہی کی سوچ کے پیچھے چل رہے ہیں اور پھر وہیں سے آگے بڑی امت تو یہیں سے میں کوئی تحقیقی میری بات نہیں ہے غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے آپ اپنے طور پر تحقیق کیجئے یہ جو ذہن بنا پانچ پیروں کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جاؤ ہندوستان کے کونے کونے میں گھومو ہر جگہ پانچ پیر ہوتے ہیں چھ بھی نہیں ہوتے چار بھی نہیں ہوتے ساڑھے چار بھی نہیں کونے پانچ بھی نہیں سوا پانچ بھی نہیں ہر جگہ پانچ ہی پانچ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ یہیں سے ذہن آیا ہے اللہ اکبر اللہ بہتر جانتا ہے لگتا ہے کہ ادھر سے یہ ذہن آیا کہ پانچ سب سے پہلے ان پانچ کی پوجا شروع ہوئی اور ان پانچ میں بھی تین بڑے تھے اور اس لیے قرآن کریم نے ان کے پیچھے لا لگایا اور دو ان کے ماتحت چھوٹے تھے اس لیے ان کے پیچھے لا نہیں لگایا دیکھو ذرا قرآن پاک کیا کہتا ہے لا تذر ودن اس کے پیچھے بھی لا نہیں چھوڑنا ود کو ولا سواہن نہیں چھوڑنا سواہ کو لا لگا ہوا ہے ولا یگوسا نہیں چھوڑنا یغوس کو یہاں بھی لا لگا ہوا ہے اور چوتھا وا اور یہو کو اور نصر کو اس کے پیچھے لا نہیں لگا ہوا اس کا مطلب یہ دو چھوٹے اور پانچ بڑے اللہ اکبر ہاں، تین بڑے اور دو چھوٹے وہ الٹا ہو گیا وقت ابل کثیرا اور یہ تھے کون پانچ انہوں نے تو بہت زیادہ گمراہ کیا لوگوں کو بلا الظالمین الا ضلالا ولا تزد اور تو نہ زیادہ کر ظالموں کو اللہ ضلالا مگر گمراہی میں اب تو کہہ چکا ہے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی تو میرے مالک پہ اور گمراہ ہوں اور پھٹکے اور اس کے بعد جہنم کا کندھا بنے یہ مما خطیاتہم ان کی خطاؤں کی وجہ سے اغرقو ان کو غرق کیا گیا فادخلوا تو ان کو داخل کیا گیا نارن آگ کے اندر فلم لهم تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا انصارن کوئی مدد کرنے والا جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا غرق ہونے کا سب کے سب غرق ہو گئے نہ وہ پانچ کام آئے نہ کوئی دوسرا کام آیا جب غرق ہونے کا نمبر آیا کوئی ان کو بچا نہیں سکا وقالن اور یہ بات ہم نے سورہ احقاف میں پڑھی کیا کہا پروردگار نے ساری ہلاک ہونے والی قوموں کا ایک نچوڑ پیش کیا پھر فرمایا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها کیوں نہیں بچایا ان خداؤں نے جن کو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ مشکل وقت میں ہم کو بچائیں گے جب فرعون پر عذاب آیا قارون پر آیا شداد پر آیا عاد پر آیا سمود پر آیا کیوں نہیں ان کو بچایا جب نہیں بچایا تو اس کا مطلب ہی نہیں ان پانچ نے بھی نہیں بچایا فلم پلم من دون اللہ انصارا انہوں نے نہیں پایا اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اور نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی اے میرے رب لا تذر مت چھوڑ تو على الارض زمین کے اوپر من الكافرين نا میں سے ديارا کوئی بسنے والا مت چھوڑ یہ کب فرمایا جب اللہ نے کہہ دیا کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا بے شک اگر تو ان کو چھوڑے گا یذلو عبادکا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے ولا یلدو الا فاجرا کفارا اور نہیں جنیں گے وہ مگر گنہگار قسم کے لوگوں کو کفارا اور ناشکرے قسم کے لوگوں کو جنیں گے اور وہ جو شرک پسند لوگ ہیں نا اور جو تاک میں بیٹھے رہتے ہیں نا ٹارگیٹ پر ٹریگر پر ہاتھ رکھا ہوا کہ جہاں موقع ہے ٹک وہاں مارے انہوں نے یہاں پر بھی ایک تیر مارا کہنے لگے دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ کل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں کہ رحموں میں کیا ہے نیک ہے کہ بد ہے کتنی لمبی عمر پائے گا کتنی چھوٹی عمر پائے گا دیکھو حضرت نو علیہ السلام کو معلوم ہے استغفر اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے اللہ نے کہا نا ہم نے پڑھے پڑھا ان اللہ عنده علم الساعه قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے وہ ينزل الغیث وہی بارش کو اتارتا ہے ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام اور وہی جانتا ہے کہ رحموں کے اندر کیا ہے اور کیا کہ میں نے عرض کیا تھا مانا وہاں یہ مانا بن ہی نہیں سکتا کہ لڑکا ہے کہ لڑکی بلکہ مطلب کیا تھا کیسا ہے ہے نیک بد ہے کافر ہے مشرق ہے کس طرح کا ہے کہتے وہ اللہ نے کہا تھا تو اللہ نے کہا وہ میں ہی جانتا ہوں تو نوز باللہ پھر اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ نو علیہ السلام بھی جانتے ہیں یہ نو علیہ السلام کب جانتے تھے ہم نے پیچھے نہیں پڑا سورہ نوح میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہو لن یؤمن من قومکا لن یؤمن من قومکا تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا جب اللہ نے کہہ دیا کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا تو نو علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب اگر یہ نافرمان زندہ رہیں گے تو ان کے یہاں نافرمان ہی پیدا ہوں گے ایمان لانے والے تو یہ ہی نہیں ہیں اور یوگلو عبادہ کا یہ تیرے بندو کو گمراہ کریں گے کیسے پتہ چلا اللہ کے اس فرمانے سے پتا چلا نہیں یؤمن من الا من قد آمن نہیں ایمان لائے گا کوئی مگر وہ جو ایمان لا چکا ہے اللہ کہہ چکا مگر یہ لوگ بھی کیسے لوگ ہیں کہ تیار بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے ہم کو گمراہ کرنے کا رب اغفر لی اے میرے رب تو بخشش کر دے میرے لیے ولی والدیا اور میرے والدین کے لیے ولی من دخل بیتی مؤمنا اور ان کے لیے جو میرے گھر میں داخل ہوئے مومن بن کر اور عام ایمان والوں کے لیے اور عام ایمان والیوں کے لیے جو میرے گھر میں آئے ان کے لیے بھی بخشش فرما عام ایمان والوں کے لیے ایمان والیوں کے لیے ولا تزید الظالمین الا تبارا اور مت بڑھا تو ظالموں کو مگر تباہی میں ظالموں کو اگر کوئی چیز اب زیادہ ملے تو تباہی ملے تباہی ملے نوح علیہ السلام کی یہ دعوت پیش کی گئی یہ تو ہلا دینے والی بات ہے بات شاید نہیں سمجھے آپ کیا کہ جب ساڑھے نو سو سال تک یہ محنت کی گئی اتنی لمبی محنت اور بندے کتنے ایمان لائے اسی یا کچھ ہیں بعد نے کہا بیاسی اور زیادہ سے زیادہ سو سو سے اوپر کوئی چڑھا ہی نہیں تو کیا یہی حال ہوگا یہاں بھی کہ اتنے لمبے عرصے تک محنت ہوتی رہے گی اور یہ چند لوگ ایمان لائیں گے ایسا ہی ہوگا فرمایا نہیں یہ دین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دور آپ کا آیا ہے یہاں محنت بہت کم ہوگی نتیجہ بہت زیادہ نکلے گا مکہ کے مشرقین نہیں مانتے ہیں یہاں تیرہ سال گزرے ہیں وہاں ساڑھے نو سو سال گزرے تھے تو کیا نہیں مانیں گے دنیا فرمایا دنیا مانے گی انسان تو انسان اس کو جنات بھی مانے گی ساری دنیا مانے گی آپ کیوں گھبراتے ہیں میرے پیمبر اس کو قبول کریں گے یہ پھیلے کا دین یہ دور نتیجہ نکلنے کا دین ہے یہ دور پھل پکنے کا دور ہے اس میں تو بس ذرا سی محنت چاہیے سمجھو کہ بس چراغ موجود ہے ذرا سے جلانے کی ضرورت ہے تھوڑی محنت نتیجہ زیادہ اور آنکھ کی محنت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت آپ کیا فرماتے ہیں کہ مجھ پر وہ تکلیفیں آئیں جو پہلوں کے اوپر مل کر کے نہیں آئیں آپ کی دعوت بھی تو ایسی تھی کہ آپ لمحوں میں وہ کام کرتے تھے جو سالوں میں وہ نہیں کر پاتے تھے یہ آپ کی شان ہے لمحوں میں وہ کام جو سالوں میں نہیں ہوتا تھا اوتی تو جوام القلب مجھے مختصر بات کرنے کی پروردگار نے توفیق دی ہے میں سیکنڈوں میں وہ بات کہتا ہوں جو گھنٹوں میں نہیں کہی جا سکتی ہے اور فرمائی آپ نے باتیں ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کی زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ بیٹھی کھجور کے کچھ گٹھلیاں رکھی ہیں اس کے اوپر گن گن کر کے اللہ کا نام لے رہی ہیں ذکر کر رہی ہیں آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو وہ ذکر کر رہی تھی آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد جو معمولات تھے وہ ادا ہوئے اس کے بعد اور آپ نے کام کیے حدیث میں ہے یہاں کے تک کہ زحوہ آپ چاشت کے وقت میں واپس تشریف لائے تو وہ ابھی بھی بیٹھی وہی پڑھ رہی ہیں تو آپ نے فرمایا اتنی دیر ہوگی تم کو ہاں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے صرف چار کلمے کہے لیکن تم سے وہ ہزاروں گنا زیادہ ثواب والے کلمات بن گئے انہوں نے عرض کیا وہ چار کلمات کیا ہیں آپ نے وہ چار کلمات دہرائے باقی بیان کرتا ہوں میرے مالک تیری کتنی بیان کرتا تو آدھا خلق ہی جتنی تیری مخلوق ہے اس کے برابر زنت ہی اس کے تمام کے مطابق اب یہ مختصر کلمات ہیں مگر ثواب بہت بڑا تو آپ لمحوں میں وہ کام کرتے ہیں جو صدیوں میں ہوتے ہیں اس لیے یہ امت مایوسی کا شکار نہ ہو یہ محنت کرے گی نتیجہ نکلے گا کیا نتیجہ نکلے گا فرمایا انسان تو انسان جن بھی اس دین کو قبول کریں گے سورت الجن مکیہ وہی سمان عشرون آیا اس کی اٹھائیس آیتیں ہیں وفی ہے رقوان اور اس میں بھی دو رکو اور برابر وہی اٹھائیس آیتیں جنوں کے ایمان لانے کا کیا واقعہ ہے پیچھے ہٹ جاؤ کھل کے بیٹھ جاؤ جنہوں کے ایمان لانے کا کیا واقعہ ہے میں عرض کر چکا پیچھے تفصیل کے ساتھ کون سا واقعہ ہے کہ دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہاں دو الگ الگ واقعات مراد ہیں سورہ احقاف میں ایک واقعہ مراد تھا اور یہاں دوسرا مراد ہے لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی واقعہ ہے ایک جگہ اس کو ایک انداز سے بیان کیا گیا دوسری جگہ دوسرے انداز سے اب چونکہ واقعہ تو آپ سن چکے ہیں جنہوں نے آپ سے تلاوت سنی وادی نخلا میں ان کے اوپر کیا اثر مرتب ہوا حالانکہ ابھی دعوت پہنچائی نہیں گئی تھی ان کو اس سے پہلے ان کے اوپر کیسے اثرات مرتب ہوئے فرمائیے سنو حدیث میں سراب کے ساتھ موجود ہے آپ کو تو ان کے قرآن سننے اور ایمان قبول کرنے کا پتہ بھی نہیں چلا کب پتہ چلا حدیث میں ہے کہ درخت نے آپ کو بتایا کہ یہاں کچھ جن بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کلام سنا اور کتنے جن تھے وہ بھی بتا چکا ہوں کتنے تھے بھول گئے پانچ سات نو تک کی روایتیں اور پھر کہاں گئے الجزائر کے اور اس کا ایک علاقہ تھا نصیبین وہاں کے رہنے والے اور ان کے نام بھی بتائے گئے واللہ اللہ عالم بسم اللہ نفر من الجن آپ آفرما دیجئے اور کہنا کس کو ہے ساری دنیا کو کہیے مکہ والوں کو خاص طور سے کہیے کہ تم اللہ کے قرآن کو نہیں مانو گے تو کیا اس کو کوئی نہیں مانے گا اس کو تو جنات جیسی سرکش مخلوق بھی مانے گی اور آج بھی کتنے مان رہے ہیں کتنے ایمان قبول کر رہے ہیں کتنے اس کی دعوت کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح محنت میں لگے ہوئے ہیں جس طرح آپ لگے ہیں الو آپ فرما دیجیے وہی کی گئی میری جانب انہو بات یہ ہے اس کان لگا کر کے سنا نفر من الجن جنوں کی ایک جماعت نے کس کو سنا قرآن کریم کو فکالو کہا انا سمعنا بے شک ہم نے سنا قرآن عجبا ایک پڑھی جانے والی عجیب چیز کو سنا قرآن کے مطلب پڑھی جانے والی پڑھی جانے والی ایک حیرت ناک بات کو سنا عجیب چیز کو ہم نے سنا یہ تو دلوں کے اندر اتر رہی ہے سینے کو پھاڑ کر کے دل کی پنہائیوں میں پہنچتی ہے عجیب بات ہے یہ یہاں دل رشد یہ رہنمائی کرتی ہے روشنی ہدایت کی جانب روشنی کی جانب یہ اجالو کا پتہ بتاتی ہے فآمنا بھی تو ہم کسی سے وابستہ ہو گئے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا مطالبہ ہے پہلا مطالبہ وہ کیا ہے أَحَدًا اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے یہ جن تبصرہ کر رہے ہیں آپس میں ایمان قبول کرنے کے بعد اس کو قرآن پاک نے نقل کر دیا اللہ کو ان کی بات بہت پسند آئی ابھی ان کا تبصرہ چل رہا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا اور ہم یہ بات مان گئے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہم اس پر ایمان لے آئے کون سی بات اَنَّهُ تَعَالَى کہ بلند و بالا ہے جَدُّ رَبِّنَا ہمارے رب کی ذات مَتَّخَذَ صاحبہ اس نے کسی کو بیوی نہیں بنایا ولا وَلَدَا اور نہ اس نے کسی کو اولاد بنایا ہے اس بات سے ہمارا مالک بلند و بالا ہے بیویاں اولاد مخلوق کی ہوتی ہیں انسانوں کی ہوتی ہیں جنوں کی ہوتی ہیں مالک الملک کی نوز باللہ نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا اور یہ بدعقیدہ ہمارے اندر آیا کیوں تھا کہ ہم خدا کی بیویاں ماننے لگ گئے اور بیٹے ماننے لگ گئے اب وہ اپنی گمراہی کے اسباب بیان کرتے ہیں کہ ہم کس طرح کس طرح گمراہ ہوئے انہو کان یقول اور بات یہ ہے کہ کہا کرتا تھا سفیہنا ہم میں سے بے وقوف اللہ شا اللہ کے اوپر شا ناروا قسم کی بات بےحدہ قسم کی بات کہا کرتا تھا کون تھا جی ہمارا مبلغ تھا ہمارا ملا تھا ہمارا پنڈت تھا وہ ہمیں یہ باتیں بتاتا تھا لیکن ہم یہ مانتے رہے کہ بھائی صحیح بات ہے وہ کہانیاں سناتا تھا اللہ کی بیوی ہے اللہ کے اتنے بیٹیاں ہوئیں اتنے بیٹے ہوئے اور وہ جو لمبی چوڑی کہانیاں سناتا تھا ہم اس کی کہانیوں کو مانتے تھے کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کیوں کیوں ٹھیک کہہ رہا ہے یہ خرابی پیش آئی سنو غور سے وہ انا اس وجہ سے کہ ہم یہ گمان کرتے تھے الن تَقُولَ الْإِنسُ کہ ہر کس نہیں بولے گا کوئی انسان و اور جن اللہ ہی اللہ کے اوپر جھوٹی بات یہ بڑا مسئلہ پیش آئے وہ جو کہتے رہے ہم کہہ رہے ہوں گے کیوں اس لیے کہ لمبی داڑھی جبا دستار کبا مذہبی آدمی ہے ہم تو یہ سمجھے کہ مذہبی آدمی اللہ کے اوپر تھوڑا جھوٹ بولے گا یہ تو اللہ کا خاص بندہ ہے اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ بولے کہ اس کے شریک ہیں اور خدا ایسا ہے اس کی اولاد ہے اس کے بیٹے ہیں اس کی بیوی ہے ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ مذہب کے نام پر اتنے بےمان لوگ ہوں گے الم انسو ہم نہیں سوچتے تھے کہ کہے گا کوئی انسان اور کوئی جن اللہ قبیبا اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں اور وہ کمبخت جھوٹ بولتے تھے کہتے تھے خدا کے بیٹے ہیں اور خدا کی بیویاں ہیں اور کون کہتے تھے یہ انسان بھی کہتے تھے اور جن بھی کہتے تھے اس وجہ سے ہم گمراہ گئے ایک تو یہ ہماری گمراہی کی وجہ ہے ایک اور وجہ پیش آئی وہ کیا کہا انسان اشرف المخلوقات تھے لیکن کچھ انسان ہم سے ڈرنے لگ گئے اصل میں تو ہم کون سے ڈرنا ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے ہمارا سب سے بڑا جن عفریت من الجن اس نے کہا کہ میں بلقیس کا تخت لاؤں گا اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کی مجلس اٹھتی دو چار گھنٹے میں تو علم والے ایمان والے انسان نے کہا میں تو لاؤں گا ایسے آنکھ جھپکنے سے پہلے اور وہ تخت سامنے آ گیا یہ تو اشرف المخلوقات تھے بلند پایا تھے لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ انسان ہم سے پناہ مانگنے لگ گئے جو صاحب جن صاحب پری صاحب اب جب وہ ہم سے پناہ مانگنے لگے تو ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہم نے سوچا کچھ بزرگ تو ہم بھی ہوں گے جب انسان جیسی مخلوق آدم کے بیٹے ہم سے ڈر رہے اور ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں اور ہمارے نام پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں ہمارے نام پر بکرے کاٹ رہے ہیں ہم سے ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ کچھ نہ کوئی شکتی تو ہمارے اندر بھی ہوگی اگر کہ ہم کو نظر نہیں آتی ہے بات سمجھے کہ نہیں یہ بڑا زبردست مضمون اور اس کے پیچھے بہت روایتیں ہیں ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی کہ دور جہالت میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب کسی علاقے سے گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اس علاقے کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں اس کی حفاظت میں آتا ہوں اور اس سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں کے شرری قسم کے جنوں سے مجھے بچانا اور پھر اس کے نام پر وہاں کو چڑھاوا کر کے جاتا تھا کوئی راستے میں کسی نے پیڑ رکھ لیا کسی نے چشمہ رکھا کسی نے کوئی پتھر رکھ لیا وہاں سے گزرتے ہوئے ایک بکرے کو کاٹ کے وہاں جانا تاکہ وہ جن سب خوش ہو جائیں اور اس کی ہمیں پریشانی سے بچائیں یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اور آج بھی چل رہا ہے آپ کہو کہ آج کون سا بند ہو گیا آج بھی چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے جنوں کا دماغ خراب ہو گیا ایک اصحابی انہوں نے اپنا واقعہ کیا بیان فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے سفر کر کے آئے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس طرح وادیوں سے گزرتے تھے جنہوں سے پناہ مانگتے تھے ایک دن ایسا ہوا میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ میری سواری ہے اب جیسا میں سوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے سواری کی طرف چھڑا لے کر کے حملہ کر رہا ہے تو میں اٹھا میں نے دیکھا تو سواری میری کہاں پر رہی ہے مگر کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہے تو میں پریشان ہوا کیا ہوا پھر اٹھا پھر سوتا ہوں پھر وہی دیکھتا ہوں پھر سوتا ہوں پھر وہی دیکھتا ہوں آخر غیب سے ایک آواز آئی کہ ہم سے پناہ مانگنے کا دور ختم ہو گیا آخری پیمبر آ چکے ہیں اب جاؤ ان کے انہی کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو یہ تو دور جہالت تھا ہمارا دماغ خراب ہوا تھا ہم کسی کو نہ بچا سکتے نہ کسی کے نفے کے مالک نہ نقصان کے مالک تو میں نے پوچھا کہ وہ پیمبر کہاں ملیں گے تو مجھے آواز آئی کہ وہ تہامہ میں ملیں گے وہ فلاں جگہ ملیں گے فلاں جگہ ملیں گے تو میں یہ سوچ کر کے آیا ہوں آپ کے پاس ایسے بہت واقعات ہیں کتنے لوگوں کو کس طرح اللہ نے ہدایت دے دی وہ پہلے صحابی جنہوں جن کو ان کے گھر سے نکالا گیا ان کو کیسے ہدایت ملی رات کو خواب دیکھا ایک بہت بڑی آگ کی خندق ہے اور ان کا باپ اس آگ میں ان کو دھکیلنا چاہتا ہے لیکن کوئی آدمی ہے جو ان کو پکڑ رہا ہے کہ کھینچ رہا ہے پیچھے تو مڑ کر کے دیکھا وہ کون ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صبح کو دوڑے ان کو جا کر خواب سنایا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تیرا باپ چونکہ مشرق ہے تجھے شرک کرانا چاہتا ہے اللہ کے پیمبر آ چکے ہیں اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے اسی کے اوپر ان کو ایمان نصیب فرمایا ایسے بہت واقعات ہیں ان کو پروردگار نے یوں ایمان نصیب فرمایا جن کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ اس طرح خراب ہوا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یقیناً تھے کچھ انسانوں میں سے مرد وہ پنا لیتے تھے جنوں کے کچھ مردوں کی فزادو تو انہوں نے زیادہ کر دیا جنوں کو راحتاً بد دماغ ہونے میں راحت کے لفظی معنی چڑھنا اور چڑھ کے نے کہا اچھا کچھ بزرگ تو ہم بھی ہوں گے اور انہوں نے فرمایا نا کہ جس کو تم اس کے منہ پر تعریف کرو سمجھو تم نے اس کو ذبح کر دیا کیوں جب ایک آدمی کو اس کے منہ پر تو حضرت آپ کی اتنی بڑی کرامتے حضرت آپ تو بہت بڑے حضرت حضرت تو کسی دن حضرت کو بھی لگے گا کہ یار کچھ نہ کچھ تو حضرت میں بنی گیا ہوں گا اب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو میرے میں اندر ہوگی طاقت کہتے ہیں جنہوں جنہوں نے کہا ہمارا انہوں نے دماغ خراب کر دیا ایک گمراہی کی وجہ ایک تیسری وَأَنَّهُمْ کما كَمَا تم یہ بات جنہوں نے کی کہ اللہ نے فرمائی دونوں روایتیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ اللہ بتا رہا ہے بندوں کو اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ جن ہی آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں وہ انا ہوں اور بات یہ ہے ذنو انہوں نے بھی گمان کیا تھا جنہوں نے انسانوں نے اگر جنوں کا کال ہے زن تم جیسا کہ تم نے گمان کر رکھا تھا اللہ ابا کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا جن کہتے ہیں آپس میں یا اللہ کا قول ہے تو پھر اللہ فرما رہے ہیں اے انسان انہم وہ جن بھی گمان کرتے تھے جس طرح کہ تم نے گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرے گا انہوں نے سوچا یہی زندگی ہے جتنے مزے مارنے مارو مر کے زندہ تو ہونا نہیں وہاں اور بات یہ ہے کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے پایا اس کو ملیت ملیت بھرا ہوا ہر شدیدہ سخت پہرے داروں سے وہ اور انگاروں سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرض کیا جا چکا کہ یہ بالکل قریب پہنچتے تھے لیکن جب وہی کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو سیکورٹی کے انتظام کیے گئے آسمان کے قریب جانے پر ان کو بندش لگ گئی اب کوئی جاتا تو انگارے پڑتے ہیں اوپر سے اسی کے اوپر انہوں نے کہا کہ یار چکر کٹو چکر کیا ہے وہ کیا رہا ہے دنیا کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے وانا کنانا کدو اور یہ بات کہ ہم بیٹھا کرتے تھے منہا آسمان میں مقاعدہ کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر لسم سننے کے لیے الان تو اب جو کان لگاتا ہے یجد جد لہو شہابر پاتا ہے وہ ایک انگارے کو تیار ایسا لگتا ہے کہ انگارہ پہلے سے تیار جیسے پوجا ٹیکس کے اوپر لگا یہ چکر کیا ہے ندری اور یہ بات کہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں ام اراد رشدا یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے ہدایت دینے کا دو ہی بات ہے یا تو کوئی بڑی تباہی آنے والی ہے اور اللہ اس تباہی سے پہلے بندوں کو واقف نہیں کرے گا اور ہم کیونکہ اوپر جاتے تھے تو کان لگاتے تھے رشتوں کی باتیں سنتے تھے تو اللہ ہمیں سننے نہیں دے رہا ہے تاکہ اچانک عذاب آئے اچانک اور یا یہ مسئلہ ہے کہ ہدایت دینا ہے اور اللہ اس کو سیکورٹی کے طور پر محفوظ طریقے سے دنیا میں پہنچانا چاہتا ہے کوئی یہ دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے اور کہتے ہیں کہ اب تو ایمان نصیب ہو گیا اور اب ہم کو پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ ہدایت کا انتظام کرنا تھا اسی لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور بس یہ سنا اور سنتے ایمان لے آئے اور واپس اپنی قوم کے پاس پہنچے جو یہاں تبصرہ کیا وہ اس صورت میں نقل ہوا اور جو گھر جا کر کے تبصرہ کیا وہ آپ سور احقاف میں پڑھ چکے ہو وَأَنَّا مِنَّا اب کہتے ہیں دیکھو ہم میں سے کچھ تو نیک ہیں وَمِنَّا دُونَ دون اور کچھ اس کے علاوہ ہیں نیک نہیں ہیں قُنَّا تَرَائِكَ قِدَدَا ہم ہیں مختلف راستوں والے قِدَدٌ ان کی جمع مختلف جدا جدا اور طریقتن کی مختلف راستوں کے راستے ہیں راستے نہیں زو زبی ترائی کا کدادا ہم ہیں مختلف راستوں والے کوئی نیکی کے راستے پر کوئی برائی کے راستے پر وہ انا وزن اللہ اللَّهِ اللہ اور یقیناً ہم گمان کرتے ہیں یعنی یقین کرتے الز اللہ ہر ہرگز ہم آجز نہیں کر سکیں گے اللہ کو فی اور زمین میں وزن نُعْجِزَهُ اور ہم اس کو آجز نہیں کر سکیں گے ہر بھاگ کر کے ہم جان نہیں چھڑا سکتے اس سے وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور ہم یہ بات کہ لما سمعنا الہدا جب ہم نے سنی ہدایت کو آمنا منا بھی ہم تو اس پر ایمان لے آئے جیسا قرآن سنا فوراً ایمان لے آئے اس لیے کہ کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں اور اس کا مطلب کہیں نہ کہیں نتیجہ نکلے گا اور نتیجہ نکلے گا مرنے کے بعد اس کا مطلب قیامت آئے گی اس کا مطلب محشر بپا ہوگا اس کا مطلب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اس لیے جیسا ہم نے ہدایت کو سنا ہم کو ایمان لے آئے یہ کلام ان کا ہے کہ اللہ کا اس میں بھی تو کھول تو جو کوئی مان لے گا رب بھی اپنے رب کو فلاح خوف ہوں تو نہیں ڈرے گا وہ بخشن کمی ہونے کا ولا رہا اور نہیں ڈرے گا وہ زیادتی سے مطلب وہ اس سے نہیں ڈرے گا کہ اس نے نیکیاں کی ہوں اور اس کو جتنے نیکی کی ہو اتنا ثواب نہ ملے اور وہ اس سے بھی نہیں ڈرے گا کہ گناہ کم کیے ہوں اور سزا زیادہ مل جائے وَأَنَّا نا من اور بے شک ہم میں سے کچھ تو فرمبرداری کرنے والے ہیں وہ الْقَاسِتُونَ اور کچھ ناانصافی کرنے والے ہیں فمن اسلم جو کوئی جھک گیا اسلام دے آیا جو اپنے مالک کے سامنے جھک گیا پودا تَحَرَّوْا رَشَدًا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈھونڈ کر کے نکال لیا ہدایت کو جس کو ہدایت مل گئی اپنے مالک کے سامنے جھکنا نصیب ہوا اس نے تو سمجھو ڈھونڈ کر کے ہدایت کو نکالا وہ ملکاتی تو نہ اور رہے نہ انصافی کرنے والے فکانو لے جہنم تو وہ ہوں گے جہنم کا ایندھن اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ہوں مہان ہدفا اب آگے اللہ کا کلام وہ ان اور یہ بات کے یہ بات کے مطلب کیا اس کو اوپر جوڑیں گے کلو آپ فرمائیے میری طرف وہی کی گئی کس بات کی ان اس بات کی بھی وہی کی گئی لبس تک اگر وہ سیدھا رہیں گے کون انسان الگ طریقہ تھی سیدھے راستے پر لاس ہوں تو ہم ان کو پلائیں گے ما ان غد چھلکتا ہوا پانی کثیر تعداد کا پانی غدقن کثیرا بہت زیادہ پانی پلائیں گے مطلب دنیا میں بھی آسائشیں ہوں گی بارشیں ملیں گی بہاریں آئیں گی اور مر کر کے جنت ملے گی اور دنیا میں جو آسائشیں آئیں گی وہ ننفتی نفی تاکہ ہم اس میں آزمائیں ان کو کہ وہ ہمارا شکر کرتے ہیں کہ نہ شکرے بنتے ہیں وَمَنْ رضام ذکری رب بھی اور جو کوئی اعراض کرے گا اپنے رب کی یاد سے یس عَذَابًا سَعَدًا وہ اس کو داخل کرے گا اس عذاب میں جو چڑھنے والا ہوگا چڑھتا ہی رہے گا چڑھتا ہی رہے گا کوئی کہے جی سزا ہوگی تو عادت ہو جائے گی پک پک کے چمڑی سخت ہو جائے گی پھر اثر ہی نہیں ہوگا جلانے کا اور ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں چمڑی بس باہر سے جلتی ہے احساس ہوتا ہے اندر والی تو جلے گی جلتی ہے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے نہیں نہیں اس کا عذاب بڑھتا ہی رہے گا اور کیسے بڑھے گا وہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا دو ہم العذاب جب جب بھی ان کی چمڑیاں پکیں گی تو ہم دوسری چمڑی بدلیں گے تاکہ تازے تازے عذاب کا مزہ چکھتے رہیں اللہ اکبر الله احد اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے ان المساجد للہ مسجد اللہ کے لیے ہیں اور مسجد سے مراد سجد اللہ کے لیے ہیں عبادت اللہ کے لیے مع الله احد تو مت پکارو تم اللہ کے ساتھ کسی کو سجدہ صرف اللہ کا حق ہے اسی کے آگے جھکنا چاہیے انسان جب ان نیاز کسی اور کے آگے نہ جھکے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا اور میری طرف یہ بھی وحی کی گئی کیا وحی کی گئی اَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ جب کھڑے ہو گئے اللہ کے بندے ید وہ پکارتے تھے اس کو اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے کانو یقون لبادا تو لوگ کادو یقون قریب تھے کہ لوگ ان پر بھیڑ لگا لیں ہجوم بنا لیں لبد لبدت ان کی جمع ہے کس کو کہتے ہیں لبدا جو آدمی وہ کاٹھی ہوتی ہے نا سواری کے لیے اس کے اوپر جو کپڑا رکھتے ہیں چھوٹا سا تاکہ کاٹھی آدمی کو چب نہ جائے وہ روئی ڈال ڈال کر کے باری نرم سا بناتے تھے اس کو لبدا کہتے ہیں عربی میں زین آپ کیا کہیں گے اس کو گدی شدی جو بھی کہیں اس کو کہتے تھے لبدا چونکہ اس میں کئی ساری روئی ڈالی جاتی تھی تو پھر ہجوم کو لبدا کہنے لگ گئے کہ فلاں جگہ تو اتنا ہجوم ہو گیا میری طرف یہ وحی کی گئی کہ اللہ کا بندہ جب کھڑا ہوا یدعوہ اللہ کو پکار رہا تھا تو لوگ ہو گئے قریب کے اس کے اوپر ہجوم لگا دے اس کا کیا مطلب ہے ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ مکہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں کو غصہ آتا ہے تو وہ پیچھے ہم پڑ چکے کہ پھر ترقیوں سے دیکھتے ہیں اور آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور گھورتے ہیں آپ کو یہ معنی بھی کیا گیا لیکن بات جنوں کی چل رہی ہے اس لیے لوگوں نے کہا کہ نہیں مراد یہاں پر جنات ہی ہیں کہ وہ آپ کے گرد بھیڑ لگانے کے لیے جمع ہو گئے سننے کے لیے کہ کیا بیان کر رہے ہیں اَنَّهُ ہو اور یہ عبادت وہ ان کو دعوت نہیں دے رہے بلکہ عبادت کر رہے تھے تو عبادت کے وقت میں انہوں نے بھیڑ لگا لی مگر یہ بھیڑ والے تو تھے نہیں یہ بندے کتنے تھے پانچ سے لے کر کتنے نو بندے تھے زیادہ سے زیادہ تو ان کو بھیڑ کیوں کہا گیا کہا کہ یہ اصل میں اب دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ بھی جنہوں کو دعوت دینے کا واقعہ ہے پہلی مرتبہ تو آپ نے دعوت نہیں دی خود اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا انہوں نے قرآن سنا ایمان نصیب ہو گیا دوسری بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی لیلت العریس لیلت الجن میں جب حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا تھا میرے ساتھ اب وہ جائے گا جس کے دل کے اندر کیا ہے ذرے کے برابر بھی کبر نہیں ہوگا چلو تھوڑا سا یاد رہا لگ وہ میرے ساتھ جائے گا تو عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا ایک مقام پر ان کو بٹھا دیا ان کے گرد دائرہ لگایا فرمایا یہی رہو اور فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا پھر کچھ پتہ نہیں آگے ایک عجیب قسم کی مخلوق نظر آتی تھی اور بن بن بن بن بن بن جس طرح شہد کی مکھیاں کرتے ہیں کرتی ہیں اس طرح کچھ آواز آ رہی تھی آپ بہت دیر تک ان کے بیچ میں رہے اور ان سے کچھ فرماتے رہے اس کے بعد واپس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس وضو کے لیے پانی ہے پھر وہ لمبا واقعہ ہے کہ میں نے کہا میرے پاس تو نبیز تمر ہے وغیرہ وغیرہ اس وقت میں جن اتنے اکٹھے ہوئے کہ آپ کے گرد بھیڑ لگا رہے تھے او مکہ والو تم ایمان نہیں لاؤ گے اس قرآن پر تو کیا سمجھتے دنیا والے نہیں لائیں گے جن بھیڑ لگا کر کے کھڑے ہو گئے ایمان قبول کرنے کے لیے کتنے جنات تھے بعض روایتوں میں کہ بارہ ہزار تھے جنہوں نے بیک وقت ایمان قبول کیا اور دوسری روایت میں نہیں ستر ہزار تھے کتنے ستر ہزار جنات تھے جن کو صرف لیلت الجن میں ایمان نصیب ہوا جہاں المسجد الجنی ہے یہ اس وقت میں غیر آبادی علاقہ تھا یہاں آپ تشریف فرما ہوئے قل انما اور ربی ولا اشرک به احدا یہ مضمون پورا ہوا فرمایا اب اعلان کر کے کہہ دیجئے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے ہم تو یہ دعوت دیتے رہیں گے اور جو تم چاہتے ہو بدو لو تدھینو فیدہنون کاش کہ یہ ڈھیلے پڑے تو ہم بھی ڈھیلے پڑ جائیں گزر چکا نا پیچھے کہ بھائی یہ ہمارے خداؤں کی برائی کرنا چھوڑ دیں ہم تو بالکل ان کو بات ہی ان سے نہیں کریں گے دوبارہ کوئی ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کریں گے فرمایا نہیں ہم ایسا کرنا نہیں چھوڑیں گے ہم کہتے رہیں گے کل آپ کہہ دیجیے انما ادعو ربی بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو بلا اشری کو بھی میں اس کے ساتھ نہیں شریک کروں گا کسی کو بھی نہیں کروں گا اور یہ بات کہ تمہارے باطل خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہم اعلان کرتے رہیں گے چاہے تم کو کتنا برا لگے لیکن انداز ذرا بدلا یوں نہیں کہیں گے کہ تمہارے باطل خداؤں سے نہیں کہیں گے وہ بھی لیکن یہاں کیسے کہا گیا اگر کوئی اللہ کے سوا نفع اور نقصان کا مالک ہوتا کائنات میں تو تمہارے پتھر ہوتے اگر کوئی ہوتا کائنات میں تو اللہ کے بعد وہ ہوتے جو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اللہ کے بعد لیکن آپ بھی اعلان کیجئے قل آپ فرما دیئے انی لا املکو بے شک میں مالک نہیں ہوں لکم تمہارے لیے ذرن نقصان کا والا رشدہ اور نہ نفع کا ہدایت کا ذر کے مقابلے میں نفع کا میں بھی مالک نہیں ہوں تو جب میں امام الانبیاء کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں میں کسی کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی دوسرے پتھر ہو سکتے کوئی دوسرا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ بات ہم کہتے رہیں گے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد لیکن بات کرنے کے حکمت کا انداز کیا ہے اپنے اوپر بات کو لیا اور آپ یہ کہہ دیجئے انی لن یجیرنی بے شک ہر کس مجھے نہیں بچا سکتا ہے کوئی من اللہ ہی اللہ کے مقابلے میں احدا کوئی نہیں مجھے یجیر پناہ دینے دے سکتا کوئی نہیں مجھے بچائے گا کوئی نہیں پناہ دے گا ولن اجد من دونی ملتحدا اور آپ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پاؤں گا میں اللہ کے سوا ملتحدا پناہ لینے کی کوئی جگہ نہ تو کوئی جگہ ہے جو مجھے پناہ دے نہ کوئی ہستی ہے جو مجھے پناہ دے اگر میں اپنے مالک کی نوز باللہ نافرمانی کروں اور ظاہر ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں تو پھر جو تم اتنے نافرمان ہو تم کیا سوچ کر کے نافرمانی کر رہے ہو تمہیں کون بچائے گا نہ کوئی جگہ پناہ دینے والی اور نہ کوئی ہستی تم کو پناہ دینے والی اللہ بلاغم من اللہ ورسالاتی اس کا جوڑ کس سے ہے اوپر میں نہیں ہوں مالک تمہارے لیے نفع کا اور میں تمہارے لیے ہدایت کا مالک ہوں ہاں اس کا اختیار ہے مجھے اللہ بلاغن مگر پہنچانے کا من اللہ اللہ کی طرف سے ورسالاتی اور اس کے پیغامات کو جو اللہ کی طرف سے وہی آئے جو پیغامات آئے وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری وہ ہم پہنچاتے رہیں گے لیکن ہدایت کس کو ملے گی کس کو نہیں ملے گی یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ جس کو چاہے گا اس کو ملے گی جس کو نہیں جو اتنا گمراہ ہو گیا ہوگا کہ اب اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوگی اس کو نہیں ملے گی اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی رسول اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نار جہنم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین ابدا ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا حقہ ما یوعدون فرمایا چلتے رہنے دو یہ سلسلہ آپ دعوت دیتے جائیے اور یہ اسی طرح انکار کرتے جائیں گے لیکن ایک انتہا ہوگی حتیٰ یہاں تک کہ ادارہ او جب وہ دیکھ لیں گے ما یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اور بعض نے کہا قیامت اور بعض نے کہا دنیا کا عذاب فَسَيَعْلَمُونَ تو پھر وہ جان لیں گے من اضعف ناصرا کون کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے عَدَدًا اور کون کم ہے تعداد کے اعتبار سے وہ کہتے تھے نا ہمارے حمایتی بہت تم ایک کو پکارتے ہو ہم تین سو ساٹھ کو تو پکارتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر اور باقی جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں اور ہماری تعداد بھی بڑی ہے اتنے افراد ہیں ہمارے فرمایا دیکھا جائے گا جب عذاب آئے گا بدر کے میدان میں تو دیکھ ہی لوگے اس کے بعد قیامت کے دن ان ادری اقریب ما توعدون لیکن جیسا قیامت کا ذکر آیا تو فوراً ان کے ذہن میں کہ بتاؤ کب آئے گی کتنے دن رہ گئے فرمایا وہ میرا کام نہیں ہے قل ان ادری آپ فرما دیجئے میں نہیں جانتا ہوں اقریب کیا قریب آ لگی ہے ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ام یجعل له ربی امدا یا مقرر کیا اس کے لیے میرے رب نے کوئی خاص مدت کو عالم وہ غیب کو جانتا ہے اس کو پتا ہے قیامت کب آئے گی بندوں کو کتنا پتا چلتا ہے جتنا وہ بندوں کو بتاتا ہے اور قیامت کا علم اس نے کسی کو بتایا نہیں ہے اور بندوں کو بھی کس کو بتاتا ہے ایرے گہرے نتھو خیرے کو بتاتا ہے نہیں نہیں فلا یوزیر والا ہی احدا اور مطلع نہیں کرتا اپنے غیب کے اوپر کسی کو کسی کو نہیں بتاتا یہ غیب کی باتیں یہ غیب کی خبریں کسی کو نہیں بتاتا من ارتضا مگر اس کو بتاتا ہے جس کو وہ چن لیتا ہے جس کو پسند کرتا ہے مر رسول رسول انبیاء میں سے جس کو پسند کرتا ہے جس رسول کو اس رسول کو بتاتا ہے اور جب رسول کو بتاتا ہے وہ بات تو انتہائی سیکورٹی کے ساتھ بتاتا ہے راستے میں کوئی معلوم کر لے جبرائیل سے کوئی پوچھ لے کوئی راستے میں سے اس پیغام کو چھین لے ان سے اور معلوم کر نہیں ہو سکتا ہے جب وہ بتاتا ہے تو کیسے بتاتا ہے فَإِنَّهُ نہ ہو بَيْنِ کو تو بے شک وہ چلاتا ہے اس کے آگے وہ من اور اس کے پیچھے بھی رسدن تیار رہنے والوں کو پہرا دینے والوں کو وہ پہرا دیتے ہیں حفاظت کے ساتھ بات پہنچتی ہے جن کو وہ بتانا چاہتا ہے اور جن کو بتاتا ہے یہ بتایا سرور انبیاء کو کہ قیامت آنے والی ہے تاریخ نہیں بتائی نہیں معلوم ہوئی آپ نے نہیں بتائی اللہ نے نہیں بتائی تو نہیں معلوم ہوئی ہاں یہ بتایا کہ قیامت سے پہلے کیسے حالات آئیں گے اللہ نے بتایا تو سرور انبیاء نے انسانوں کو بتا دیا آپ کو بھی معلوم ہو گیا اور آپ کو اور انبیاء کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہیں لیا گو رسالات ظاہر کر دے تاکہ وہ جان لے ظہور کے طور پر ان قد ابلغوا اس بات کو کہ انہوں نے پہنچا دیا رسالات ربهم اپنے رب کے پیغامات کو وہ بما لديهم اور وہ گھیر لیتا ہے بما لديهم جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے انسانوں کی کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گنتی کے اعتبار سے ترجمہ آپ نے بھی سنا یہاں کہیں سے کسی موقع پر آپ کو پتا چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں بولیے مگر میں نے کہا نا کہ وہ طبقہ جو امت کو شرک کی طرف دھکیلتا ہے تو چونکہ جب بھی شرک کی دعوت دی جائے گی تو اس کے لیے سوال ہوگا کہ جس ہستی کو ہم پکاریں گے ان کو پتا چلے گا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ عالم الغیب ہے اور پھر جس ہستی کو ہم پکاریں گے وہ ہماری بات سنے گا تو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ حاضر اور ناظر ہیں جہاں پکار گے وہیں موجود ہوں گے وہ چلا کھینچے بیٹھے رہتے ہیں کہیں کوئی بات پتا چلے تو فون ہاں آج یہ ثابت ہو گیا وہ اس آیت کو بھی پیش کرتے ہیں فلا یوزیر والا بھی احدا وہ نہیں مطلع کرتا ہے اپنے غیب پر کسی کو مگر جس کو وہ پسند کرتا ہے انبیاء کو تو کیا اس کا کوئی منکر ہے کائنات میں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کروڑوں کھربوں اربوں باتیں بتائیں اتنی باتیں جو ہمارے شمار میں نہیں آ سکتی قیامت تک کے حالات بتائے اور آپ نے کس طرح بیان فرمایا جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے اس طرح بیان فرمایا لیکن سوال تو یہ نہیں ہے سوال وہ تو کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ایک ایک ذرے کو جانتے ہیں خود جانتے ہیں ہر وقت میں جانتے ہیں یہ اللہ نے ان کو بتا دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ کس تاریخ کو بتایا یہاں تو یہ معلوم نہیں ہوا یہ سورت تو چالیسویں نمبر پر نازل ہوئی ہے یا بعد نے چوالیسواں نمبر کہا تو جو اس کے بعد صورتیں نازل ہوئی اس کا علم غیب آپ کو کم معلوم ہوا اور جن صورتوں کے اندر یہ بتایا بھی گیا دل کا من نمبا غیب یہ غیب کی خبریں تھیں آپ کو اب تک معلوم نہیں تھی ہم نے آپ کو بتائی ذالک من نمبا الغیب یہ غیب کی خبریں تھیں آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کی قوم کو بھی نہیں معلوم تھی ہم نے آپ کو بتائی تو جو صورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں تو اس کا غیب کیا آج کو معلوم ہو گیا تھا ظاہر ہے نہیں معلوم تھا تو جب نہیں تھا تو آپ عالم الغیب کیسے بنے تھے یہ وہ طبقہ ہے جو تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں سے امت کو گمراہ کرنے کا موقع ملے مگر جو بھی قرآن پاک کو خالی ہی وہ ذہن ہو کر کے پڑے گا کہ جو قرآن بیان کرے گا میں اس کو مانوں گا اپنی مفاد کی چیزیں نہیں تلاش کروں گا وہاں سے اس کو یقین ہدایت مل کر رہے گی وہ سمجھے گا ہاں انبیاء کرام وہ جانتے ہیں جو اللہ بتاتا ہے اور جو نہیں بتاتا وہ نہیں جانتے اور صحابہ بھی اسی کا یقین رکھتے تھے ابھی ہم نے کل پڑھی سور تحریم جب آپ نے حضرت حسہ کو وہ بات بتائی تو انہوں نے کیا کہا تھا بولو من امبا کہا آپ کو کس نے بتایا اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا آپ عالم الغیب ہیں اور آپ حاضر اور ناظر ہیں تو ان کو یہ کہنے کی ضرورت تھی کیا آپ کو کس نے بتایا کوئی نہیں بتا رہا تھا کوئی بتانے سے آپ کو پتا چلتا ہے تبھی تو آپ معلوم تبھی تو انہوں نے پوچھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے نہیں معلوم میں عالم الغیب ہوں تجھے نہیں معلوم میں حاضر اور ناظر ہوں کیا جواب دیا تھا نبا انی العلیم الخبیر مجھے اس نے بتایا جو ساری خبریں رکھتا ہے مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جانتا ہے ابھی کل تو پڑھ کر آئے ابھی اوپر فرمایا آپ نے ان ادری اثر تو ادونا میں نہیں جانتا ہوں کہ قیامت قریب ہے کہ دور ہے کیا یہ اللہ نے آپ کو بتایا نہیں بتایا اور جب نہیں بتایا تو آپ نے جانا اور آپ نے امت کو بتایا جو اللہ نے بتایا وہ آپ نے جانا اور کتنا بتایا اللہ نے ہم اس کو شمار میں نہیں لا سکتے اللہ اکبر کتنی باتیں لیکن عالم الغیب یہ اللہ کی صفت ہے ہر بات کو جاننا ہر ذرے کو جاننا یہاں تک کہ لوہے محفوظ میں جو کچھ ہے وہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں یہ سب کچھ جاننا یہ اللہ کی صفت ہے خیر اس دین کو جن بھی قبول کریں گے مکہ والے کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے تو کوئی نہیں مانے گا اور میں اس کو کائنات مانے گی اس کو جنات مانیں گے دنیا کے کونے کونے میں یہ پہنچے گا اور اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک کہ ہر کچے اور پکے گھر میں یہ دین نہ پہنچ جائے مگر اس کے لیے دائی کے اندر دائیانہ صفات کا ہونا ضروری ہے جو دائی دے ہو جو دین کی دعوت دے وہ دائی ہونا چاہیے دائی وہ دائی نہ ہو دائی بچے والی دائی ہو اس کے اندر دائیانہ صفات ہوں دائیانہ صفتیں کیسی ہوتی ہیں اس کے لیے سور مزمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت المزمل مکیہ وحیہ عشرون آیا سور مزمل مکی ہے اور اس میں صرف بیس آیتیں وفیہ رکوعان اور اس میں دو رکوع ہیں اور مشہور ہے کہ یہ تیسرے درجے کی وہی ہے تیسرے موقع پر نازل ہوئی ہے جو بالکل ابتدائی آیتیں ہیں مگر اس میں دائی کی صفتوں کو نچوڑ کر رکھ دیا گیا ایسے ہوتے ہیں اللہ کے دائی ایسے ہوتے ہیں دین کی دعوت دینے والے بے شمار بے وقوف لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہتے ہیں جی مفتی صاحب غیر مسلموں کو دعوت دینے کا کیا طریقہ ہے تو میں بتاتا ہوں ایک ہی طریقہ کہ تم مسلمان بن جاؤ کہتے نہیں جیسے کہ ہم تو ہیں ہی نا مسلمان ہم تو ہیں ہی نا مسلمان وہ جو نماز پڑھتے ہو کہ ہاں جمعے کی تو کم سے کم پڑھ لیتے ہیں اللہ کے محبوب فرماتے جو ایک نماز چھوڑے وہ کافر اور یہ جمعے کی نماز پڑھ کر جو مسلمان بنا ہوا ہے اے سبحان اللہ یہ بنا ہے دائی دین کا کہتے ہیں جیسے میں تو ہوں ہی نا مسلمان اب کیا طریقہ ہے یہ طریقہ ہے دعوت دینے کا کہ پہلے یہ سفتے پیدا کرو اور یہ سفتے جب کوئی پیدا کر دے گا تو بقول حسن بننا کے پھر دعوت دینے کی ضرورت نہیں پھر مجھے کہنا کہ میں گھوڑے ڈال دوں سمندر میں پھر سمندر کس طرح پار کرتے ہیں مگر وہ صفات کو پیدا کرو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہائے ہائے کیا ہے وہ صفات دائیانہ کس طرح ہونا چاہیے دائی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا اس کی روشنی میں اس کی جھلک میں اس کے جھروکوں سے جھانک کر دیکھ لو کہ کیسے ہوتے ہیں دائی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المزمل اے کملی اڑنے والے مزمل اور آ آرہا مدثر دونوں کے معنی کپڑا اڑنے والے اب کوئی ترجمہ کرتا ہے لحاف کوئی کہتا ہے کملی کوئی اور ترجمہ کرتا ہے وہ کالی کملی جو مشہور ہے وہ کبھی زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ اڑی ہوگی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اڑتے تھے وہ یمنی چادر تھی سفید تھی جس میں سرخ سے ذرا ذرا سے ڈھورے ہوتے تھے کوئی بھی چادر یا المزمل اے کپڑا اڑنے والے اے لیٹ کر کراڑ کر اوڑھ کر لیٹنے والے قم اٹھ جائیے اب آپ کے اٹھنے کا وقت آیا اٹھئے کیا کیجئے قم اللہ ساری رات کھڑے رہیے اللہ قلیلا مگر تھوڑا سا تھوڑا سا آرام کے لیے نکالیے اب آرام کا وقت گیا اب ساری ساری رات جاگیے یہ ہیں دائیانہ صفات الا قلیلا مگر تھوڑا سا کتنا نسف اس آدھا سے نکال لیجئے ابن کس من یا آدھے میں سے بھی تھوڑا کم کر لیجئے قلیلا تھوڑا سا پونی رات جاگیے آدھی رات جاگیے او زد علیہ ہی یا آدھی کے اوپر تھوڑی زیادہ کر لیجئے ایک تہائی رات جاگیے ورتل القرآن ترتیلا اور کیا کرنا ہے کھڑے ہو کر کے ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھتے جائیے قیام میں پڑھیے ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھتے رہیے ساری ساری رات پڑھیے آدھی رات پڑھیے ایک تہائی رات پڑھیے دو تہائی رات پڑھیے گا رتیل القرآن ترتیلا اور ترتیل کے معنی وہ نہیں جو کاریوں کے ہاں، وہ تو ایک قسم ہے قرآن پڑھنے کا اندازہ ایک طریقہ ہے اندازہ ورنہ یہاں معنی کیا ہے بعد میں ترجمہ کسی کیا کھول کھول کر قرآن پڑھیے ایک ایک آیت پڑھیے اور اس کی گہرائی میں اتر جائیے ڈوب جائیے اس میں اور صحابہ فرماتے ہیں پھر جب دوزخ کا تذکرہ آتا تھا تو آپ کس طرح ان آیتوں کو پڑھتے تھے وہ کیفیت آپ کی دیدنی ہوتی تھی اور جب جنت کا تذکرہ آتا تھا تو کس طرح پڑھتے تھے سلا استسقا میں آپ نے فرمایا کہ جنت کو سج دھج کر کے میرے سامنے پیش کر دیا گیا اور جنت کے انگور لٹکے ہوئے میرے سامنے تھے میں آگے بڑھا میں نے سوچا کہ ایک گچھا لے لوں اور اگر میں لے لیتا تو قیامت تک تمہارے لیے کافی ہو جاتا آئے آئے اس طرح پڑھیے قرآن کو رتی تیل قرآن ترتی ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن پڑھیے غور کیجئے تدبر کیجئے اس کے بیچ میں اتر جائیے اس کے سمندر میں ہو جائیے کیوں رات کو جاگنے کی ضرورت ہے انا سن بے شک ہم ڈالنے والے ہیں علیہ کا سن ان قریب ہم ڈالیں گے آپ پر قولا ستیلا بھاری بات بڑی زبردست ذمہ داری آ رہی ہے سارے انسانوں تک ہدایت پہنچانا اور انسانوں کے لیے تڑپنا اور ان کے لیے رونا اور پھر کتنا روئے یہاں تک کہ مالک الملک کو بھی ترس آ گیا لا اللہ کا باقی نفس میرے محبوب ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بھلا دو گے اتنا بھی نہیں ان ناشیت اللیل تو یہ جو ذمہ داری آ رہی ہے رات کو اٹھنے سے اس کا کیا فائدہ ہوگا میں اس کا ایک خاص فائدہ ہے تل نہیں لی بے شک رات کا جاگنا رات کا اٹھنا یا شد وط ان یہ بڑا سخت ہے ان روندنے کے اعتبار سے روندنا سمجھتے ہیں نا مسل دینا چتنا یہ روندنے کے اعتبار سے بڑا سخت ہے کس کو روندتا ہے نفس کو کچلتا ہے انسان کے ضمیر کو تیار کرتا ہے سردی کی راتیں پھر آدمی اٹھے اور ٹھنڈے پانی سے وضو اور کپ کپاتا ہوا کھڑا ہو جائے اور پھر ساری ساری رات ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتا رہے اس سے نفس یہ نفس کو روندنے والا وہ اقوا مقیلا اور سیدھا ہے بالکل کہنے کے اعتبار سے جو بات نکلتی ہے وہ زبان سے نکلتی ہے دل سے ٹکراتی ہے دل کو چیر کر کے اس کی پنہائیوں میں چلی جاتی ہے اور دن میں المشو ہنگامہ اس میں کہا یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے یہ کیفیت تو رات کی تنہائی میں نصیب ہوتی ہے ان پاری سب ہن طویلا بے شک آپ کے لیے دن کے اندر سب ہم بہت لمبا تیرنا ہے تیرنا تیرنا کیوں فرمایا تیرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے آدمی تو اس میں بزی ہوتا ہے ہر آدمی کہتا ہے جی میں بہت بزی ہوں مجھے ذرا سی فرصت نہیں مگر جتنا تیرنے والا بزی ہوتا ہے اتنا کوئی نہیں اس لیے کہ وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اس نے کہا تھوڑا آرام کروں اب تو پھر سیدھے ہی نیچے جا کے آرام کرے گا وہ تو پورے دن سخت جتنا وقت رہے گا سمندر میں سخت مصروف رہے گا اس کو کہا کہ دن میں تو آپ کے لیے لمبا تیرنا ہے کیوں آپ کبھی ابو جہل سے مل رہے ہیں کبھی اتبا سے کبھی شہبا سے کبھی ابو لہب سے کبھی کسی کو کبھی کسی کو سنا رہے ہیں کبھی کسی کو اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں ان نلا کا ان بے شک آپ کے لیے دن میں سب ہم طویلا لمبی مصروفیت ہے وزقر اسما ربی کا اور رات کو کیا کریں وزقر اسما ربی کا اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے وہ تبدلے تب سیلا وہ تبدل اور کٹ کر چلے جائیے الے ہی اس کی طرف تب پورے طور پر دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ آدمی جسم سے کٹ جائے کٹ جانے کا مطلب کہ معاشرے سے الگ ہو جائے جنگل کی چوٹی پر پہاڑ پر جا کر کے کوئی جھوپڑی بنا لے اور اس میں رہنے لگے اس کو کہتے ہیں روحبانیت وہ گزر چکا اس کی اجازت نہیں یہ دوسرا طریقہ ہے کہ مجلس میں رہے انجمن درباش انجمن میں ہو مگر تنہا ہو ہے محفل میں مگر دل ہر وقت میں اللہ کی طرف لگتا ہے کہ اس دنیا کا اس مخلوق کا اس کائنات کا یہ بندہ ہی نہیں ہے یہ کہیں اور کا بندہ ہے وہ الیہ تبتیلا اور کٹ جائیے اس کی طرف پورے طور پر رب المشرقی کون ہے وہ مشرقوں کا رب والمغربی اور مغرب کا رب مشرق کا مالک وہ مغرب کا مالک وہ پوری کائنات کا مالک وہ اس کو یاد کیا لا الہ الا ہو کیا انداز ہے نہیں ہے کوئی اللہ عبادت کے لائق سوائے اس کے تو اسی کو بنا دیجئے وکیل اور وکیل کے لفظی معنی جس کے حوالے کر دیا جائے سارے کام اور اردو والوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا کام بنانے والا کارساز اللہ کو کارساز بنائیے کسی دوسرے کو نہ کار ساز بنائیے بہت سارے لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے جب میں کہتا ہوں لا الہ کوئی حاجت روا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی کار ساز نہیں اللہ سوائے اس کے کہتے ہیں یہ کس کا ترجمہ ہو رہا ہے میں کہتا ہوں الہ کا ترجمہ ہے کیسے ہو رہا ہے میں کہتا ہوں یہ دیکھو پڑھو لا الہ الا ہو کوئی نہیں بات اس کے لائق وکیلا اسی کو بنا لیجئے کام بنانے والا ما یقولون آہا یہ صفتیں ہیں دائی کی پھر کیا ہوگا پھر گالیاں پھر دکے ہیں پھر الزامات اور پھر بہت گندی باتیں وہ ساری باتیں اور کون سا طبقہ کہے گا وہ تھرڈ کلاس قسم کا جس کا سورہ نون میں تعارف کرا دیا گیا کون سے بلا منا نسیم محتدن بعد ذلك زنیم یہ طبقہ اٹھے گا بس پھر صبر کیجئے علامہ یا کولون جو کچھ وہ کہتے ہیں تو یہ گالیاں اور یہ سب کچھ اور یہ اتنی تکلیفیں تو اس کا وحجرہم جرم جمیلا ہجرت کر دیجئے ان کی طرف سے پوری ہجرت خوبصورت ہجرت چھوڑ دیجئے ان کو خوبصورتی والا چھوڑنا خوبصورتی والا چھوڑنے کا مطلب ان کی تکلیفوں کی طرف توجہ ہی نہ دیجیے نہ ان سے کوئی بدلہ لیجئے اور نہ بدلے کے لیے دل میں سوچئے دل میں بات ہی نہ آنے دیجئے خوبصورتی کے ساتھ چھوڑ دیجئے بلکہ ان کی تکلیفوں کے اوپر اپنی شکل بھی ایسی نہ بنائیے کہ کسی کو لگے کہ آپ بہت غمگین ہیں اس کو کہتے خوبصورتی والا چھوڑنا اللہ اکبر وزرنی والمکذبین تو ہوگا کیا یہ نافرمان اتنا ہیں اتنا تنگ کرتے اتنا مارتے ہیں باہر سے کیا کرتے تھے کس کی بیڑ نے آج بچہ دیا کس کی بکری نے بچہ دیا اور بچے کے بعد جو گند نکلتا ہے کوئی ساتھی کہتا ہے ہمارے جیر کہتے ہیں اس کو وہ لاتے تھے اکٹھی کرتے تھے اور پھر اس کو نا نشانہ بناتے تھے ایسے گھوم کر مارو تاکہ سیدھا ان کے چہرے پر لگے اللہ اور ایک دن ابو لہب نے پھینکا تو سیدھا حضرت خدیجہ الطبرا کی ہانڈی پر میں آ کر کے گرا وہ گند ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے ان کی فکر نہیں کرنا تو کیا بنے گا ان کا وزرنی مجھ پر چھوڑ دیجئے مجھے چھوڑ دیجئے مقدرین اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے یہ بڑا زبردست انداز ہے یہ کہنے کے بجائے مجھ پر چھوڑیے اس کے بجائے یہ کہا مجھے چھوڑ دیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے ایک طرف میری طاقت دیکھیے ایک طرف ان کو دیکھیے میں نمٹوں گا اپنی طاقت کے مطابق وہ جس جن کو نعمتیں دی گئی اور یہ کھا کھا کے پھٹ گئے نعمتوں کا یہ سلا ملا جن پتھروں کو دی تھی ہم نے دھڑکنے جب برسنا آیا تو ہم پر برسے وہاں ہل اور تھوڑی مہلت دیجیے ان کو تھوڑی جی تھوڑی بات ابھی نمٹ لیں گے ہم ان سے وہاں تو ساڑھے نو سو سال بیتے تھے آپ تیرہ سال بعد اس کے بعد آ جائے گا ان کا نمبر ہائے ہائے اور اس کے بعد اصل تو وہاں فیصلہ ہے آخرت کا وہاں کیسے فیصلہ ہوگا تھوڑی سی مولت دیجیے ان لدینا بے شک ہمارے پاس ہے ان کالم و جیما ان کالم ہمارے پاس بیڑیاں ہیں زنجیریں ہیں ہاتھ میں لگے تو ہتکڑیاں اور پاؤں میں پڑے تو بیڑیاں وہ انکال ہیں وہ جہیماں اور دہکتی ہوئی آگ ہے وہ تعامن اور کھانا ہے را غصتن اٹکنے والا اچھو والا جو اچانک پھنس جاتا ہے نا کوئی لکما گلے میں ایسے پھر پیچھے مارتے مکہ زور سے پھر ابھر آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سنوند لکھنا کہیں سنوند بھی کہتے ہیں ایم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اور اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اچھو لگنا چھوڑ دیجیے اس کو ہمارے پاس کھانا ہے جس کو کھا کے ان کو اچھو لگے گا عذاب علیما اور دردناک عذاب ہے کب آئے گا یو ترجف ارب والجبال جیوالو جب زمین کب کپائے گی اور پہاڑ کب کپائیں گے وکانت الجبال کثیبا مہیلا اور پہاڑ ہو جائیں گے ڈھیلی ریت کی طرح انا ارسلنا الیکم رسولا او مکہ والو سن لو کان کھول کے بلکہ پوری دنیا والو سنو انا اور بے شک ہم نے بھیج دیا تمہاری طرف رسول ایک عظیم الشان رسول تنوین تعظیم شاہدن علیکم وہ تمہارے خلاف گواہ بن رہے ہیں قیامت کے دن وہ گواہ ہوں گے میری عدالت ہوگی اور تم مجرم بن کر کے پیش ہوں گے دیکھو پھر کیسا فیصلہ ہوگا کمار سلنا فرعون رسولا جیسا کہ ہم نے بھیج دیا فرعون کی طرف ایک رسول کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فاسا فرعون تو فرعون نے نافرمانی کی اور رسول کی پھر کیا ہوا تھا مکہ والو سنو تمہارے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے فاخذ نہ وبیلا تو پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا خطرناک طریقے سے زبردست طریقے سے خسارے کا پکڑنا پکڑا فقی فرق تو تم کس طرح بچو گے کفر تم اگر تم کفر کرتے رہے یومن ایسے دن سے یجعل الولدان شیبا جو بچوں کو بڈھا بنا دے گا جس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے ایسی پریشانیاں ایک دن میں بوڑھے بن گئے لوگ کہتے ہیں نا ہے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کی داڑھی سفید ہو گئی کسی کو دیکھتے ہیں نا وہ جواب کیا دے گا مصیبتوں نے بوڑھا کیا اس طرح تھوڑا بوڑھا ہوا ہوں میں ایسی مصیبت ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا ایک دن میں السماء منفطر به آسمان اسی دن پھٹنے والا ہے کان وعده مفعولا یہ وہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا ان هذه تذکرہ یہ ایک نصیحت ہے فمن شاء اتخذ تو جو چاہے وہ بنا لے الی ربه اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سبیلا راستہ یہ دائی کی صفتیں بیان کر دی گئی لیکن بیان فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے اعتبار سے مجھے اور آپ جیسے انسانوں کو اس کا کوئی لاکھواں کروڑواں حصہ بھی اگر نصیب ہو جائے تب بھی بیڑا پار کھربواں حصہ تب بھی بیڑا پار یہ تو ان کی شان ہے ان کی شان کے مطابق ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ایمان والوں نے کمر کس لی اور ایک سال تک ایسی عبادت کی اللہ کی رات رات کھڑے پوری پوری رات بھی یاد رکھیں گی کیسے درویش تھے کس طرح کھڑے ہو گئے ایک سال کے بعد اور دوسرے حضرات نے کہا تین سال کے بعد واللہ عالم اگلا رکو نازل ہوا اس میں فرمایا بس کافی ہو گیا اب پوری پوری رات یا دو تہائی رات یا ایک تہائی رات اتنا ناپ کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تہائی سے کم بالکل اجازت نہیں تھی اب تھوڑی اجازت مل گئی جتنا ہو سکے اتنا جتنا ہو سکے پوری رات ہو سکتا ہے پوری رہو آدھی ہو سکتا ہے آدھی رہو ایک گھنٹہ ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ ان تک یا بے شک تیرا رب جانتا ہے انک ہوں میرے محبوب تو کھڑا ہوتا ہے ادنا قریب قریب من نے سلو دو تہائی رات زیادہ تر آپ دو تہائی رات ایک تہائی نکالی دو تہائی رات آپ کا قیام وہ ہو اور کبھی آدھی رات وہ ہو اور کبھی ایک تہائی رات و پا فتم مین اللہ دین و کا اور وہ ان کا ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھ الذین دین جو آپ کے ساتھ تھے کون تھے ابو بکر تھے عثمان تھے شروع میں ایمان لانے والے اور دوسرے حضرات تھے اور جو ایمان ان کو کافر گئے میں نے کہا نا اللہ شک کافی کفر ان کے کفر میں کوئی شک نہیں اللہ گواہی دے رہا ہے اور پھر وہ کافر کہے ان کو واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ ہی رات کو اور دن کو ناپتا ہے اس کی ٹھیک ٹھیک وقت معلوم کرنا ایک تہائی آدھی دو تہائی یہ تو مشکل ہے علیما اللہ نے جان لیا اللہ جانتا ہے تم اس کو نہیں شمار کر سکو گے فتاب علیکم تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمایا فقرؤوا ما تيسر من القرآن تو اب پڑھ لیجئے جتنا میسر ہو قرآن میں سے آپ نے سورت کے شروع میں بھی پڑھا رات کو قیام کیجئے تو کریں کیا کہا قرآن قرآن پڑھیے یہاں بھی فرمایا کہ آپ پڑھ لیجیے قرآن میں سے جتنا میسر ہوگا تو وہ بے وقوفوں کی پارٹی کیسے پاگل ہو گئے تھے جو کہتے تھے کہ حفظ کرنا طوطے کی رٹ ہے اس کو پوچھا جائے کہ مومن کی تو یہ صفت ہے رات کو قرآن پڑھے جتنا میسر ہو اور تو خالی جو ہے قلو اللہ کلو اللہ کلو اللہ کیا پڑھے گا وہاں کہتا ہے حفظ کرنا تو توتے کی رات ہے تو تیرے پاس کتنا بچ گیا بلو اللہ بس وہی پڑھتا رہے گا ساری رات تحجد میں رکعت کی تعداد مقصود نہیں ہے بلکہ رکعت کی بڑھوتری مقصود ہے سجدوں کی کثرت نہیں بلکہ قیام کی تلاوت طوالت مقصود ہے جتنا لمبا قیام کر سکیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو رکاتیں پڑھی وہ کتنی تھی آٹھ اور کبھی کبھی کتنی تک ہوئی بارہ اور کبھی کبھی اس میں وطروں کو ملا کر کے سترہ تک پہنچی وطروں کو ملا کر کے سترہ تک میری نماز کی کتاب اس میں جو بڑوں سے ہم نے سنا اس کی ایک تحقیق میں نے پیش کی ہے لیکن اکثر آٹھ رکاتے تو آٹھ رکاتے آٹھ ہی پڑھتے تھے جی میں تو سو رکاتے پڑھ دوں تیری رکاتے تو اگر ایک خرب رکات بھی پڑھتے تو ان کی ایک رکات کا کیا رکات کا ایک حصہ بھی نہیں بن سکتا ہے مگر ان کی رکاتوں کی تلاوت بھی کتنی تھی ایک ہی رکعت کے اندر سورہ بقرہ بھی سورہ آل عمران بھی سورہ نساء بھی اور سورہ معدہ بھی اور صحابی فرماتے جب شروع کی میں میں نے کہا میرے بس نہیں ہے ساتھ کھڑا ہوں اللہ وہاں طوالت مقصود ہے تو جب حفظ کو توتے کی رکھ کہیں گے تو رات کو کون کھڑا ہوگا فقرا مَا مات یسر القرآن پڑھ لیجئے قرآن میں سے جو میسر آئے عَلِمَانْ سَيَكُونُ ایک تو یہ ہے کہ تم رات کو شمار نہیں کر سکو گے ایک یہ ہے کہ اگر یہ سخت حکم رہے گا تو اس پر عمل مشکل ہوگا اللہ کو معلوم ہے آگے کچھ اور حالات پیش آئیں گے کیا آئیں گے علیما اللہ نے جان اللہ جانتا ہے ان سے اکون کیا قریب ہوں گے من تم تم میں سے مردہ کچھ بیمار ان مسئلہ نہیں ان بات یہ ہے وا خرونا کچھ بیمار ہوں گے وہ اتنی رات نہیں کھڑے رہ سکیں گے جبکہ فرض ان پر بھی ہوگا وا خرونا اور کچھ دوسرے ہوں گے جب ربو نفیل آرگ جو چلیں گے زمین میں جب تک وہ فضل اللہ جو تلاش کریں گے اللہ کی روزی کو حلال اللہ کے فضل کو یعنی حلال رزق کو تلاش کریں گے وا اور کچھ دوسرے بھی ہوں گے یو فی سبیل سبیر اللہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کریں گے یہ تو بالکل مکہ کا ابتدائی دور ہے کہ جنگ بھی ہوگی فرمایا ایسا بھی ہوگا یہ پہلے اشارہ دے دیا کہ کچھ ہوں گے جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں وہ دوسروں کے لیے روڑے اٹکاتے ہیں ان راستے کی رکاوٹوں کو ہٹانا بھی ضروری ہے ایک آدمی کہے کہ سڑک میں نے بڑی شاندار بنائی لیکن لوگوں نے کانٹے بھی ڈال دیے پتھر بھی ڈال دیے کیا کروں بھائی بلڈوزر ضروری ہے اس کے لیے کانٹے ہٹنے چاہیے ورنہ نہیں چلا جا سکے گا فخر ما تیسر من دوبارہ فرماتے پڑھ لیجیے جتنا میسر ہو واقعی مصلاح اور نماز قائم کیجیے جو بھی اس وقت میں نماز کی ابھی تو پانچ وقت کی نہیں ہوئی تھی جب پانچ وقت کی ہوگی تو پانچ وقت کی وہاں سلزہ اور زکات ادا کیجیے عرض کیا جا چکا کہ مکہ میں بھی زکات فرض تھی مگر نصاب نہیں تھا وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرض دے دو قرضًا حَسَنًا اچھا قرض مطلب اس کے راستے میں صدقہ دے کر یہ سمجھو کہ اس طرح ملے گا جس طرح قرض خواہ کو قرض ملتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُمْ اپنی ذات کے لیے من خیر نیکی میں سے تجدو اس کو پالو گے اللہ کے پاس وہ خیرن وہ بہتر ہے وہ آزم اجرا اور بہت بڑا ہے اجر کے کے اعتبار سے واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم